سوال کا آگے جواب لیکن آدمی تاولہ ہو کر پہلے سوال کرتا ہے اس طرح کے کچھ واقعات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آ گئے جس کے اوپر امت کو ڈانٹا گیا کہ غیر ضروری اور غیر متعلق سوال نہیں کرنے چاہیے یہ اس امت کی شان نہیں ہے اور صحابہ کرام نے کیے بھی نہیں جن جن سوالوں کا تذکرہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں اس موقع کے اوپر آپ مظہری کو دیکھیں ابن کثیر کو دیکھیں بہت زیادہ سوالات لکھے ہوئے یہ سوال کیا یہ سوال کیا یہ سوال کیا ان میں چند سوالات تو ایمان والوں کو ملیں گے اور باقی سوالات آپ کو منافقین کی طرف سے ملیں گے جن کے کردار سے معلوم ہوگا کہ یہ منافقت سے متاثر ہیں اور اسی طبقے کے لوگ ہیں یا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو لا تسألو مت سوال کرو تم انشیا ان چیزوں کے بارے میں ان دلا کم یہ تب دلا نہیں ہے تب دا لکم ہے تب دا اگر ظاہر کر دی جائیں وہ چیزیں لکم تمہارے لیے تسو کم تو تم کو برا لگے گا اگر وہ باتیں ظاہر کر دی جائیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نہیں ظاہر کرنے کی ہوتی ہیں پوشیدہ رکھنے میں بہتر ہے اگر تم پوچھو گے ظاہر کی جائیں گی ظاہر کی جائیں گی تم کو اچھا نہیں لگے گا برا لگے گا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں حین ينزل القرآن جبکہ قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے تُبْدَ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی بات ظاہر ہوگی پھر تمہیں پریشانی ہوگی کہ ہم نے کیوں سوال کیا تھا اب تک چونکہ منع نہیں کیا گیا تھا اس لیے عَفَ اللہ عنہا اللہ نے معاف کر دیا تم کو واللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے تبھی تو معاف کیا حلیم برداشت کرنے والا ہے بردبار ہے تم نے سوال کیے اس نے فوراً اس پر تمہیں سزا نہیں دی بلکہ یہ حکم بیان فرمایا اور معاف بھی فرما دیا کیسے سوال کرتے تھے دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں صرف مثال کے طور پر تفصیل دیکھنی ہو تو میں نے عرض کیا ان تفصیلوں میں ملے گی جو کہا کہ اگر ظاہر کی جائیں تو تم کو اچھا نہ لگے اس طرح کا ایک سوال ایک صاحب نے سوال کیا بھری مجلس میں آپ تقریر فرما رہے ہیں ذرا سا وقفہ ہوا بھری مجلس میں کھڑے ہو گئے یہ سچے ایمان والے انہوں نے عرض کیا حضرت میرا باپ کون ہے وجہ کیا تھی ان کے والد کے بارے میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کی شکل اپنے والد سے نہیں ملتی ہے ان کے نصب میں نوز باللہ شک نہیں کرتے تھے لیکن ایسے چڑھانے کے لیے بھی تمہارے والد صاحب تو بڑے حسین تھے تم تو ویسے نہیں ہو یا تم بڑے گورے ہو والد صاحب تو کالے کلر کے تھے تو انہوں نے سوال کیا میرے والد کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تمہارے والد فلاں ہیں وہی کے مطابق گھر تشریف لے گئے اپنی والدہ سے جا کر کے بتایا کہ میں نے یہ سوال کیا یہ جواب ملا اب جو کہہ رہے تھے نا کہ تمہارے والد ایسے اب سب کی زبان بند ہو گئی پتا چلا ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وہی کے مطابق بتا دیا والدہ نے کہا او تیرا بیڑا پار تو نے کیا سوال کر دیا ایسی بات پوچھنے کی ہوتی ہے یہ تو میرے رب کا کرم ہوا کہ مجھ سے کوئی دور جہالت میں بھی غلطی نہیں ہوئی تھی ورنہ دور جہالت میں کیا کیا گندے کام ہوتے تھے اگر اللہ معاف کرے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی اور میں نکاح میں کسی اور کے ہوتی اور تو کسی اور کا ہوتا اور اللہ کے حبیب تو وہی کے مطابق وہی بتاتے تو پھر تو نے تو مجھے زندگی کو زمین میں گاڑ دیا تھا یہ کیا سوال کیا تو یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تم کو اچھا نہ لگے کچھ اے دو سوال وہ عرض کر دیتا ہوں جو غیر مناسب سوال تھے غیر ضروری سوال تھے ایک آدمی نے آ کر آپ سے سوال کیا حدیث کی کتابوں میں موجود تفسیر کی کتابوں میں موجود ناقتی میری اونٹنی کہاں ہے اور قسطلانی کے حوالے سے اس کا نام لکھا جاتا ہے ابن لسیت اور کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سے محروم ہے کیوں آپ سے جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں صحابہ کرام کا تزکیہ فرما رہے ہیں گفتگو اور چل رہی ہے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے کہ دائن ناقتی میری اونٹنی کہاں ہے آپ نے فرمایا کہ تیری اونٹنی کو میں کیا جانوں کہاں ہے کیا میں اونٹنی بتانے کے لیے دنیا میں مبوس ہوا ہوں کہ کس کی اونٹنی کہاں ہے آپ نے یہ فرمایا فرمایا وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے سے نکل گیا کہتا ہے اونا امبا اسما ہمیں خبریں دیتا ہے آسمان کی اور میں نے پوچھا میری اونٹنی کہاں ہے تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں اسی سے میں نے کہا کہ مناسب معلوم ہوتے ہیں ابن لسیت اس کا نام لکھا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو واپس بلایا گیا اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جب تو نے پوچھا میں نہیں جانتا تھا اتانی جبرائیل جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے ابھی مجھے خبر دی کہ تیری فنی فنا جھاڑی کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے غیر ضروری سوال غیر متعلق سوال تھا ایک آدمی نے تو بہت ہی عجیب قسم کا سوال کر دیا اور وہ بھی تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں بہت سارے سوال ہیں تو مثال کے طور پر کیا سوال کیا اس نے کہا معافی بتنی نہ آپ یہ بتائیے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے وہ کون سا بچہ جنے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی کیا سوال کر رہے ہیں بات کیا چل رہی ہے اور پوچھ کیا رہے ہیں یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے کیا میں اس لیے مبوس کیا گیا ہوں کہ میں بتاؤں کہ کس کی اونٹنی کیا دے گی اور آپ کے غصے کے اثرات صحابہ نے محسوس کیے تو ایک نوجوان اور غصے والے صحابی تھے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں سلمہ ابن سلامہ ابن وکش وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت سخت بات کہہ دی انہوں نے کہا نے بدکاری کی اونٹنی کے ساتھ اور اونٹنی میں تیرا بچہ ہے یہ غصے کے ساتھ کہا انہوں نے آپ صلی اللہ مسترک کے حاکم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ نے فرمایا سلمہ تم نے بہت سخت بات کی فوچ بات کی یہ بات کہنے کی تھی ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا اس پر آپ کو حیرانگی ہوئی اس سے زیادہ حیرانگی اس مولوی پر ہے جس نے کہا کہ اس سے تو معلوم ہوا کہ حضور کے صحابہ بھی غیب جانتے تھے کیا یہ غیب بتانے کی بات ہے مستدر کے حاکم میں اس کے ساتھ موجود ہے کہ یہ تو ان صحابی نے غصے کی وجہ سے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہو اور کس طرح کی باتیں کرتے ہو اور یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے سبق چل رہا ہے اور کوئی آپ کو کونے سے مارے کہ آج کیا کھایا اب آپ غصے سے کہ سبق چل رہا ہے تیرا سر کھایا تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ سر کھایا اے ایمان والو مت سوال کرو تم ان چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تم کو بری لگے اور اگر تم سوال کرو گے اس وقت میں جب کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے اللہ نے معاف کر دیا تم کو واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے قد قوم یقیناً سوال کیا تھا کچھ لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں قبل تم تم سے پہلے تم اصبحوا بها کافرین پھر ہو گئے وہ اس کا انکار کرنے والے اشارہ ہے ویسے سوال کی طرف جیسا وہ گائے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہ گائے کا پیچھے ہم پڑ چکے نا گائے کیسی ہو کس کلر کی ہو سوال کرتے رہے اور پھنستے رہے اور وہ لوگ بھی جو اس طرح کی چیز میں مبتلا ہوئے اور پھر انکار ہی کر بیٹھے دین پر عمل کی توفیق ہی چھن گئی یہ بےحدہ قسم کے سوال تھے ان سے منع کیا گیا اور اوپر حرام چیزوں کا تذکرہ تھا پہلے وہ چیزیں جو لوگوں نے حرام کی پا ان کو مت حرام کرو مگر وہ تو اتفاق سے کسی نے قسم کھائی کہا ایسا مت کرو اب ان جانوروں کا تذکرہ جو حلال تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر لوگوں نے ان کو پلان کے تحت حرام بنا دیا اور باقاعدہ طور پر ان کو ان کے ساتھ حرمت کے انداز اور ان کو دوسروں کے نام کیا چڑھاوے چڑھا دیا فرمایا یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا یہ بے دین لوگوں نے ایسا کیا ما جعل اللہ من بحیرہ نہیں مقرر کیا پروردگار نے بحیرہ کو ولا صاحب اور نہیں مقرر کیا صاحبہ کو ولا وسیلہ اور نہیں مقرر کیا وسیلہ کو ولا حام اور نہیں مقرر کیا حام کو ولكن الذين كفروا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یفترون علی اللہ وہ بہتان لگاتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹا اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں اور پھر نوز باللہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے یہ بحیرہ کون تھے صاحبہ کیا تھے وسیلہ کیا اور حام کیا سید التابعین حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی ان کا قول بخاری شریف اور دوسری کتابوں میں ہے اس کی تشریح فرماتے ہیں فرمایا بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ خاص طور سے اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ پجاریوں کے لیے مختص کر دیتے تھے کہ لات اور عزا اور حبل اور فنا فنا مندروں کے پجاری ہی اس کا دودھ پی سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں اس کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور پھر یہ مقدس اونٹنی ہو جاتی تھی اس کو کوئی اپنے کھیت سے روک نہیں سکتا تھا اپنی سبزی سے کہ بھئی یہ مقدس اونٹنی ہے فلاں کے نام کر دی گئی ہے اللہ نے نہیں مقرر کی لوگوں نے مقرر کی ولا صاحبہ اور صاحبہ اس کو کہہ دیتے تھے جس کو مندروں کے نام پر مورتیوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے جیسے ہمارے یہاں سانڈ چھوڑ دیتے ہیں دوسری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سینکڑوں قسم کے جانور بازاروں میں یہی پھرتے رہتے تھے ان کو صاحبہ کہتے تھے ولا وسیلہ اور وسیلہ اس جانور کو کہتے تھے مونس جانور کو کہ چونکہ مونس جانوروں میں مونس جانوروں کی ان کے ہاں قیمت زیادہ تھی مثلا بکری اگر بکرا دے تو اتنی قیمت نہیں اگر وہ بکری دے تو اس سے اور بچے پیدا ہوں گے اس کی قیمت ہوتی تھی ان کے ہاں اسی طریقے سے اونٹ اگر اونٹنی اونٹ دے تو اس کی اتنی قیمت نہیں اگر اونٹنی جنے تو اس کی زیادہ قیمت تھی ہمارے ہاں بھینس کٹڑا جنے کوئی قیمت نہیں کٹڑی جنے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے تو وہ جانور جو دو مرتبہ بچہ دے اور دونوں مسلسل معنس ہوں مطلب اونٹنی نے دو مرتبہ اونٹنی دی بکری نے دو مرتبہ بکری جنی بھیڑ نے دو مرتبہ بھیڑ جنی اس کو وسیلہ کہتے تھے اور کہتے تھے اس نے تو دو بچے مسلسل دے دیے ہیں اب ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دو اس بچاری کو بار بار تنگ نہ کرو ولا حام اور حام کو بھی اللہ نے مقرر نہیں کیا یہ سانڈ کو کہتے تھے حام وہ جانور جس کے ذریعے سے دس بچے مسلسل ہو جائیں کہتے تھے کہ اب اس کو چھوڑ دو مندروں کے نام پر اللہ نے نہیں مقرر کیے یہ ان لوگوں نے مقرر کیے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور وہ ان باتوں کو خود گھڑ کر کے اللہ کے اوپر لگاتے تھے اور اکثر ان میں سے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب اس جہالت کے مقابلے میں اللہ کا کلام آیا اور ان کو کہا گیا کہ اب جاؤ اللہ کے کلام کی طرف وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا تھا تعالو آ جاؤ الا ما اس چیز کی طرف اللہ جو اللہ نے اتاری وَإِلَى اللہ رسول اور جاؤ رسول کی طرف جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قالو حسبنا وہ کہتے تھے کافی ہے ہمارے لیے ما وجدنا پایا ہم نے علیہ جس پر آبا انا اپنے باپ دادا کو وہ طریقہ ہمیں کافی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرف آنے کی قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو باپ دادا کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے بلکہ کیا کہا شیئا ولا یحتدون اور کیا وہ پھر بھی باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے نہیں تھے یحتدون اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے اور میں عرض کر چکا دوسرے پارے میں کہ اس میں اشارہ آ گیا کہ اگر باپ دادا جانتے ہوں اور ہدایت یافتہ ہوں تو ان کے راستے پر چلنا نہیں یعنی ہدایت ہے اور فقہ کرام کی ان مسائل میں تقلید کرنا جو مسائل نہ قرآن میں ملیں نہ حدیث میں ملیں اور نہ اجماع امت میں ملیں اور پھر وہ تحقیق کر کے ایک دوسرے مسئلے کے اوپر قیاس کریں اس کو اور پھر اس کو بیان کرنا یہ ان کی تحقیق کے مطابق ایسے آدمی کا چلنا جو خود تحقیق نہیں کر سکتا یہ این دین ہے اور جو اس تقلید کو کہتا ہے کہ یہ باپ دادا کی تقلید ہے وہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے وہ مزاج شریعت نہیں جانتا یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو علیکم انفسکم تمہارے اوپر تمہاری جانے ہیں یہ ذکر یہاں پر کیوں آ گیا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اپنی فکر کرو لا يضركم من ضل نہیں نقصان دے گا تم کو من ضل جو گمراہ ہو گیا اذا قدیتم جب کہ تم ہدایت پر ہوں گے اس کا تذکرہ یہاں کیسے آ گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر جو لوگوں کی برائیاں ہوئیں تو پھر ہم بیٹھ جائیں صرف ان کی برائیاں بیان کرنے کے لیے اور اپنے آپ سے بھی بے فکر ہو جائیں اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اور مفسرین نے بیان فرمائی کہ کچھ لوگ اوپر تذکرہ ہے گمراہوں کا اب ایک آدمی نے دیکھا کہ میرا باپ گمراہ ہے اسی اندھی تکلیف میں مبتلا ہے اسی کفر و شرک میں مبتلا ہے وہ پریشان ہے کہ میرا باپ اس راستے پر چل رہا ہے میرا کیا بنے گا اور کوئی باپ کہے میرا بیٹا گمراہ ہو گیا ہے اب میں کیا کروں میں نے بہت کوششیں کی لیکن نہیں راستے پر آتا میرا کیا بنے گا میں ہزار کوششیں کر کے تھک چکا جواب دیا کہ تمہارے ذمہ اپنی جان ہے تم اپنے آپ کی بچاؤ کا فکر کرو لا یزرکم من ذلہ نہیں نقصان دے گا تم کو جو گمراہ ہو جائے گا اذا تدئی تم جبکہ تم ہدایت پر ہوں گے اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک آدمی نے استدلال کیا اور وہ حاضر ہوئے آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کیا خلیفہ مومنین مجھے اس آیت کے بارے میں اشکال ہو گیا اس میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اپنی نباہ محمد چھٹ پروا یار سمجھے نہیں کہ آدمی بس اپنے آپ کے بچاؤ کی فکر کرے اس کو دوسرے کو دعوت دینے کی اور تبلیغ کرنے کی اور دین کی بات پہنچانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے جبکہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو کیا مطلب ہے اس آیت کا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم نے پوری آیت نہیں پڑھی اس آیت کے آخری حصے کو دیکھو نا اذا تدئی تم تب دوسرے کی گمراہی تجھے نقصان نہیں دے گی جب تو ہدایت پر ہوگا تو کیا دوسرے کو دعوت دینا یہ ہدایت میں شامل نہیں ہے جو آدمی دوسرے کو نہیں دعوت دے رہا ہے اور اپنی فکر کر رہا ہے پڑوسی کی فکر نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے اپنی طرف سے پوری کوششیں کر لو پھر کوئی ہدایت پر آئے نہ آئے اس سے ہم کو کوئی نقصان نہیں اللہ مرضی حکم اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا جمیان سب کے سب کو فی بھی حکم تو تم کو بتا دے گا بما کنتم کم تم جو کچھ تم کیا کرتے تھے پیچھے قسم کا ذکر آیا تھا یہاں پھر قسم اور گواہی کا ایک تذکرہ آ رہا ہے سمجھیے اس مضمون کی تکمیل کی جا رہی ہے وہ مضمون وہاں بیان ہوا پھر بیچ کی باتیں آ گئیں اب دوبارہ اس قسم کے مضمون کو پورا کیا جا رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نئی بات بیچ میں آ گئی نا بات وہی چل رہی ہے اس کی مناسبت سے بیچ میں باتیں آئیں اب اس کو پورا کیا جا رہا ہے اور یہ مسئلہ ہے کیا یا ذرا سمجھنا قدر مشکل ہے اور کر کے سمجھ لیں کیا ایک آدمی سفر میں گیا اور اچانک اس کو حالات ایسے پیش آئے کہ لگا اس کو کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری سفر ہے اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا اس کے پاس کچھ سامان ہے اور اس وقت جو اس کے پاس ہے وہ عزیز و اقارب کی گویا اس کے پاس امانت ہے ان کی وراثت اب یہ تو جا رہا ہے ایسے آدمی کو چاہیے کہ مال کسی کے حوالے کرے اور دو ایمان والوں کو گواہ بنا لے لیکن ہے وہاں جہاں ایمان والے نہیں ہیں تو پھر کیا کرے تو غیر ایمان والوں کو گواہ بنا لیں اور یہ واپس لائیں گے مال اب انہی کے سامنے انتقال ہوا یہی گواہ ہیں تم ہی قاتل تم ہی منصف عدالت بھی تمہاری تو یہ تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سارا مال کھا جائیں تو اس کا کیا حل ہو اس کے لیے کچھ تاکید کے انداز ہیں کہ ایسے لوگوں کو بلاؤ اور عصر کی نماز کے بعد بلاؤ اور عصر کی نماز کے بعد اربوں کے ہیں یہ ایسا وقت ہوتا تھا دن کا جاتا ہوا اس وقت میں ان کے ہاں قسم کی اہمیت تھی جو اس وقت میں قسم کھاتا تھا ڈرتے تھے کہ دن ڈوب رہا ہے کہیں اس کی زندگی کا پیمانہ بھی نہ ڈوب جائے اس وقت میں اس کو قسم دے کر ان کو بولو کہ جو تم نے سامان دیا یہی تھا کچھ اور تو نہیں تھا اس کے بعد اگر اس کے رشتہ داروں کو معلوم ہو کہ نہیں انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے تو دوبارہ رشتہ داروں کو بھی بلاؤ رشتہ دار قسم کھا کر کے کہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے اور ہمارے پاس گڑبڑ ہونے کی یہ دلیل ہے وہ ثبوت پیش کریں اگر اس نظام سے گواہی لی جائے گی تو پہلی مرتبہ گواہی دیتے ہی ان کو ڈر لگے گا کہ یار کل کہیں ہم جھوٹے نہ ہو جائیں اور معاشرے کے اندر بدنام ہو جائیں گے ظاہر ہے ایمان والے نہیں ہیں لیکن ہر آدمی کا ایک سٹیٹس ہے معاشرے کے اندر وہ بدنامی سے ڈرتا ہے کون آدمی بدنام ہونا چاہتا ہے کوئی بدنام نہیں ہونا چاہتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک واقعہ پیش آ گیا بدیل ابن ورقا کے نام کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ اور ان کے جان پہچان والے عدی ابن بدہ اور تمیم داری دو آدمی تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے مشہور یہی ہے کہ وہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا ہوا تھا عیسائی تھے وہ یہ تینوں حضرات سفر کرتے ہیں ایک مقام پر پہنچے تجارت کرتے ہوئے لین دین ہو گیا سب کچھ اس کے بعد حضرت ابن ورقہ بیمار ہو گئے اور زندگی سے مایوس ہو گئے جب مایوس ہوئے تو انہوں نے آخری وقت میں پڑھے لکھے آدمی تھے سامان کی لسٹ بنائی اور ایک کاغذ میں لکھ کر کے اس کو چھوٹا سا بنا کر کے کہیں چھپا دیا سامان کے اندر اور اس کے بعد اپنا سارا سامان ان کے حوالے کر دیا جو دو ساتھی تھے عیسائی تھے ان کے حوالے کیا کہ میرے گھر والوں کو دے دینا یہ لے کر کے واپس آئے گھر والوں کو دے دیا اور سارا سامان دے دیا مگر اس میں ایک قیمتی کٹورا تھا جو چاندی کا کٹورا تھا اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا یہ نہیں دیا یہ دبا کے کہیں اب گھر والوں نے سامان لے لیا تو وقتی طور پر دھونا رہا کچھ دن تو ویسے گزرے اس کے بعد جب تھوڑا سا حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے سامان کھولا سامان ٹٹولنا شروع کیا اب جانے والے کا سامان آدمی کس طرح پیار سے دیکھتا ہے ایک ایک چیز جو رشتے دار ہوں گے تو دیکھتے دیکھتے دیکھتے اس پرزے تک پہنچ گئے اس میں سامان کا لسٹ سامان کی لسٹ موجود ہے اور یہ پیالہ یہ ادھر سے لے کر کے گئے تھے تو وہ پیالہ بھی موجود ہے وہاں کہ کٹورا ہے اس میں ایک لیکن کٹورا تو ان کو ملا نہیں انہوں نے ان سے کہا تمیم داری سے اور ادیب نے بدہ سے کہا کہ بھائی وہ ایک کٹورا ہمارا غائب ہے آپ نا نا میرے سے غلطی ہوئی بڑے چست لوگ ہوتے تھے عرب کے لوگ آپ ان کے حالات پڑھتے ہیں جس راہ سے گزر جاتے تھے کئی کئی سال تک اس راہ کے تنکوں کو یاد رکھتے تھے کہاں سے گزرے کیسے گزرے انہوں نے بڑے ڈھنگ سے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ یار آپ نے بڑا احسان فرمایا اچھا ذرا تفصیل تو بتائیے کہ جب وہ آپ کے ساتھ گئے تھے تو تھوڑی بہت دیر کے لیے آپ سے جدا بھی ہوئے کبھی کہا نہیں بالکل نہیں لمحہ ب لمحہ ہم اس کے ساتھ ہیں ان کو کیا معلوم ہم اپنی باتوں میں پھنس رہے ہیں کہا اچھا اچھا تو انہوں نے کچھ تحفے کسی کو کوئی گفٹ شفٹ تو نہیں دیا کہا نا بالکل نہیں ہمارے ساتھ کوئی گفٹ کسی کو نہیں دی تو کہا کہ جب بیمار ہوئے تو کوئی دوائی دارو کیا ہو کچھ لین دین کیا ہو کچھ بیچا ہو کہا نا نا ہمارے پاس جو رستے کے لیے تھوڑی بہت دوائی تھی وہی کھائی نہ کچھ بیچا نہ خریدا کوئی دوائی شوائی پر بھی خرچہ نہیں کیا جب ساری باتیں انہوں نے کہہ دی انہوں نے کہا پھر کٹورا کہاں ہے انہوں نے کہا کہ کٹورا تو ہمیں معلوم نہیں انہوں نے کہا کہ یا گفٹ دیا ہوتا کسی کو یا تم سے الگ ہوئے ہوتے تو ہم کہتے اس عرصے میں کسی کو دے دیا ایک لمحے کے لیے تم سے الگ بھی نہیں ہوئے تو کٹورا کہاں گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق کو بلایا اور ان ادیب نے بدا اور تمیم داری ان کو بلا کر آپ نے قسم دلائی کہ قسم کھا کر کے کہو عصر کے بعد قسم دی کہ کیا تم نے خیانت تو نہیں کی انہوں نے کہا بالکل نہیں بالکل کوئی خیانت نہیں کی ڈٹ گیا اپنی بات پر کافی دن گزرے تو بدیل ابن ورقہ کے گھر میں کوئی شادی کی تقریب پیش آئی تو اس وجہ سے سنار کے پاس گئے اور عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مزاج دیا تھا جتنے دنیا میں تغیرات ہوتے رہیں گے ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے تغیرات ان کے یہاں ہو چکے تھے آپ اپنے ماحول کو دیکھیں آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں وادی والوں کو بہرحال کا نہیں پتا تھا کہ بہرحال نام کی بھی کوئی بلا ہے ادھر والوں کو ادھر کا قریب قریب والوں کو دوسروں کا نہیں پتا ہوتا تھا لیکن عرب کے لوگ اتنا سفر کرتے تھے آپ پڑھ چکے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک شخص ہیں جن کی شادی شام میں تھی پندرہ سو کلومیٹر دور جا کر شادیاں کرتے تھے سفر کرتے تھے وہ گھر بیٹھنے والے لوگ نہیں تھے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے بہت ہوشیار ذہین قسم کے لوگ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ جو شادی کی تقریب کے لیے زیور بنانے گئے تو میں نے جو روایت پڑھی وہ مکہ بنانے گئے تھے تو وہاں سنار کے پاس گئے زیور بنانے کے لیے تو نظر پڑی کٹورے پر کہا یہ کٹورا کہاں سے آیا کہا یہ ہم نے تمیم داری سے اور عدی ابن بدہ سے ہم نے یہ خریدے انہوں نے کہا اچھا بہت خوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ مقدمہ دائر کیا کہ کٹورا تو فنا صاحب کے ہاں مل گیا ہے اب جب ان کو بلایا گیا تو یہ پھنس گئے کہ وہ تو سنار کہہ دے گا تو انہوں نے اقرار کر لیا جی سچ بات یہ ہے کہ ہماری نیت خراب ہو گئی تھی اور ہم نے وہ سنار کو بیچ دیا تھا آپ نے فرمایا کٹورا واپس لاؤ اور ان کے حوالے کرو آئندہ اگر یہ بات پیش آ جائے تو کس طرح ایمان والے اس حالات سے ایسے حالات سے نمٹے سنیے یا ایوہ الذین آمنوا ہے وہ لوگو جو ایمان لائے و شہادت بینکم تمہاری آپس کی گواہی احدکم الموت جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے حین الوسی جب وہ وسیعت کر رہا ہو تو تمہاری گواہی کتنی ہونی چاہیے اثنانی دو آدمیوں کی گواہی زبا عدل جو انصاف کرنے والے ہوں وہ دو گواہ رکھو سامان دو اور گواہ رکھو اور گواہ کس میں سے ہوں منکم تمہاری جماعت میں سے ہوں اور اگر تمہیں کوئی اپنا آدمی یعنی ایمان والا نہ ملے تو آخرانی دو غیر ایمان والوں کو گواہ بنا لو من غیرکم اپنے علاوہ میں سے کب ایسا واقعہ پیش آئے گا گھر کے اندر نہیں ان تم ذرا تم فل ارگ اگر تم زمین کے اندر سفر کر رہے ہوں فاصابتکم کم مصیبت الموت پھر پہنچ جائے تم کو موت کی مصیبت تو دو گواہ بنا لیے یہ گواہ کب گواہی دیں گے تحبسونہما تم ان دونوں کو روک کر رکھو گے من بعد الصلاة نماز کے بعد اور روایت میں ہے کہ نماز سے مراد عصر کی نماز کے بعد چونکہ یہ وقت ان کے ہاں بڑے خطرے کا وقت شمار ہوتا تھا دن جا رہا ہے ایسے وقت میں قسم دو ابھی بھی آپ نے دور دراز دیہاتوں میں دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ سورج ڈوبتے ہوئے کھڑے ہو کر کے قسم کھاؤ کبھی کہتے دریا میں کھڑے ہو کے قسم کھاؤ سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں آپ کے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جہالت کی دینے ہیں ساری من بعد اس نماز کے بعد قسم دو فیوق سیمان بلّا پھر قسم کھائیں وہ دونوں اللہ کی نرتب تم اگر تم کو شک ہو گیا ہو تو کیا قسم کھائیں لا نشتری بھی سمانا کہ ہم نے ہم نہیں خریدتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی قیمت یعنی اس قسم کے عوض میں ہم کچھ کھا نہیں رہے ہیں سچی قسم کھا رہے ہیں ولو ذا قربا اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی ہو جس کے خلاف ہماری قسم پڑے ولا نکم شہادت اللہ اور ہم نہیں چھپاتے ہیں اللہ کی گواہی کو انا اذن اگر ہم ایسا کریں تب تو لمن آسمین ہم ضرور بے ضرور ہوں گے گناہ گاروں میں سے میں عرض کر چکا کہ آپ کہیں گے کہ بظاہر غیر ایمان والا وہ کہاں ڈرے گا قسم سے نہیں یہ چیزیں ہم الحمدللہ اس ماحول میں رہتے ہیں جموں میں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے غیر ایمان والے بھائی بھی کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو بڑا بےمان بنتا ہے اب بےمان کا مانا کیا بے ایمان ہے اس کو ایمان ہی نہیں ہے ان کو بھی یہ احساس ہے کہ ایمان والا وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے اب وہ بے ایمان کے بجائے کہتے ہیں بےمان بڑا بےمان بنتا ہے یعنی اس کو کوئی پاس ہی نہیں اپنے کوئی احساس ہی نہیں اپنے اسٹیٹس کا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے فَإِنْ حسیرہ پس اگر اطلاع ملے اعلی اس بات پر انہما کہ وہ دونوں کے دونوں استحق مستحق ہو گئے ہیں اس من گناہ کرنے کے پتا چلا کہ انہوں نے تو خیانت کی ہے انہوں نے جھوٹی قسم کھائی فآخران فع تو کھڑے ہوں گے دوسرے دو مقام انہی کی جگہ میں من اللذین ان لوگوں میں سے استحق علیہم جن کے اوپر وسیعت کا حق ہوا ہے یعنی جو ان کے سب سے قریبی ہوں گے استحقہ کا فائل الاسا یعنی جن لوگوں کے لیے وصیت کی گئی تھی جو اس کے وارث تھے ان میں سے دو بندے کھڑے ہوں گے الاولیان جو سب سے قریبی ہوں گے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ وہ دونوں قسمیں کھائیں گے لَشَهَادَتُنَا کہ ہماری گواہی احق کو زیادہ حق والی ہے من شہادت ان کی گواہی سے وما تدینا اور ہم نے کوئی حد سے تجاوز نہیں کیا اگر ہم ایسا کریں انا اذن تب تو ہم لمن الظالمین ضرور بھی ضرور ہوں گے ظالموں میں سے یہ وہ گواہی دیں گے بعد میں تو ان کی گواہی کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے نہیں جھوٹ بولا انہوں نے قسم کھائی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو صرف ان کے قسم کھانے سے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا کہا نہیں صرف ان کے قسم کھانے سے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا ان کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا البتہ اس طریقے سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ بندہ پہلی مرتبہ قسم کھاتے ہی ڈرے گا کہ یار آج تو میں قسم کھا رہا ہوں لیکن اگر کہیں پتہ چل گیا کل کو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے قسم کھانے کے لیے اور میں معاشرے کا بڑا آدمی ہوں بدنام ہو جاؤں گا کل میں نے آپ کو یہودیوں کا وہ مسئلہ نہیں عرض کیا تھا وہ جو ایک روپیہ کھا گیا تھا تو اس کے شاگرد جو اس سے جلا ہوا تھا اس نے جا کر کے محلے میں شور مچایا اور اس کو کہا بول میرا روپیہ کھا کھا کھا کھا گیا گیا گیا گیا وہ مجبور ہوا اس نے کہا لے یار لے روپیہ اپنا نہ مجھے بدنام کر معلوم ہوا بدنامی سے انسان ڈرتا ہے ذالک کا ادنا یہ بات زیادہ نزدیک آئی یا تو بھی کہ وہ لائیں گے گواہی کو اعلیٰ وجہ گواہی کے چہرے کے مطابق یعنی حقیقت کے مطابق وہ پہلی گواہی ٹھیک دیں گے کہ بھائی یہ لوگ تحقیق کرتے ہیں اس طرح نہیں فیصلے ہوتے ہیں او یا خاف ان تو ردا یا وہ ڈریں گے ان تو ردا کہ لوٹائی جائے گی ایمان ان قسم بعد ایمان ان کی قسم کے بعد ڈریں گے کہ آج ہم قسم کھا رہے ہیں کل وہ قسم کھائیں گے اور پھر ہماری قسم جھوٹی ہو جائے گی جب ان کے پاس ثبوت بھی ہوگا و اللہ ڈرو اللہ سے فاسکین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو یہاں پر ہم فاسق کا معنی سمجھ سکتے ہیں خیانت کرنے والے فرما برداری سے نکل جانے والے چوری کرنے والے وعدہ خلاف اس نے کہا میرا سامان پہنچانا بیچ میں سے ایک کٹورا کھا جانے والے لیکن کوئی اپنے ذہنوں میں برائی نہیں رکھیے گا عدی ابن بدہ کی طرف سے اور تمیم داری کی طرف سے رضی اللہ عنہما اس لیے کہ دونوں کو بعد میں ایمان نصیب ہو گیا عجیب عجیب ہماری تاریخیں ہیں وہ شخص جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن کے اوپر مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھی تھی اللہ نے اس کے بیٹے کو بھی ایمان نصیب کیا بیٹی کو بھی ایمان نصیب کیا دونوں ایمان لے آئے ان کو بھی اللہ نے ایمان عطا فرما دیا اور اس کے بعد قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کیوں یہ جتنے احکام دیے گئے ہیں جب تک آدمی کو اللہ کی عدالت کا احساس نہ ہو وہ ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے اللہ کی عدالت کیا ہے یوم یجمع اللہ الرسل یاد کرو جب جمع کرے گا اللہ تعالی رسولوں کو فَيَقُولُ مَاذَا ماہ پھر اللہ فرمائے گا رسولو رسول اجب تم تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تمہاری قوموں نے تم کو کیا کیا جواب دیے تھے کس طرح تمہاری قوم تمہارے ساتھ پیش آئی تھی انکار کیا یا اقرار کیا اور یہ سوال انبیاء سے بھی ہوگا امتوں سے بھی ہوگا دوسرے مقام میں ماذا اجب تم بیسویں پارے میں آ رہا ہے امتوں سے سوال ہوگا تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا اور رسولوں کو سوال ہوا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا تھا آگے ہے لا علم لنا وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں کچھ پتا نہیں اس وقت یہ محشر کا میدان ہے یہ قیامت کی گھڑی ہے کچھ معلوم نہیں کیا جواب دیا تھا انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے اور یہ شروع کی بات ہے اس کے بعد انبیاء کرام فرمائیں گے جیسا کہ دوسرے مقام پر آ چکا ہے کہ ہم نے تیرے دین کو اس طرح اس طرح پہنچایا اور پھر ان کی قوموں سے پوچھا جائے گا اور قوم انکار کر دیں گی کہ نہیں انہوں نے ہمیں تیرا دین نہیں پہنچایا اور پھر انبیاء سے کہا جائے گا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے وہ امت محمدیہ کو پیش کریں گے کہ یہ ہمارے گواہ ہیں اور امت محمدیہ کی تذکیہ کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے کہ میری امت نے صحیح گواہی دی ہے ان انبیاء کرام نے دین کی بات پہنچائی تھی مگر یہ آیت بھی مشکلات قرآن میں سے کیسے لا الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ نیکوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ قیامت کی نہ کی ان کو گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کرے گی یہ کیسے گھبراہٹ میں مبتلا ہوئے کہ لا علم لنا کچھ پتا نہیں بہت کچھ اس کے جواب میں مفسرین نے لکھا ہم خلاصے کے طور پر اتنا یاد رکھیں گے کہ انبیاء کرام کو یہ معلوم ہے اور گھبراہٹ میں نہیں مبتلا ہوئے کہ ہم نے دعوت پہنچائی لیکن اس کی تفصیل کہ کس نے کیا کہا اور کیا کیا جواب ملے اس کا آخر قیامت ہے محشر کا میدان ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے حالات ہیں اسی پر عرض کیا کہ ہمیں کوئی علم نہیں بے شک تو ہی اللہ الغیوب ہے اس کے فوراً بعد پھر سے ملیں گے اور پھر قیامت کے حالات سنائیں گے کس طرح انبیاء کرام سے سوال ہوگا اور انبیاء کرام کس طرح پھر جواب دیں گے اور دیں گے جواب کہ میری امت نے کیا کیا کیا امتوں نے ہم کو کیا جواب دیے تھے اس کی تفصیل بنا بتانے کے لیے بطور نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ بار بار ان کا تذکرہ ہوا تھا تو ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہودیوں نے کیا جواب دیا اور خاص طور سے پھر آپ کی امت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور جو آپ کے بعد آپ کو پوچھتی رہی آپ کو خدا سمجھتی رہی یا تین خداؤں میں سے ایک سمجھتی رہی یا خدا کا بیٹا سمجھتی رہی یا آپ کی والدہ کی پوجا کرتی رہی کیا آپ نے ان کو یہ بتایا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا ان کو بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ذرا آگے چل کر ہوگا یعنی اس سوال کا تذکرہ جو ہو رہا ہے اس کا ذرا آگے تذکرہ آ رہا ہے پہلے ان کے اوپر اللہ نے جو خاص انعامات فرمائے اس کا تذکرہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ یاد کرو اے لوگو اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جو مریم کا بیٹا ہے اذکر نعمتی علیہ کا یاد کر تم میری نعمتوں کو علیہ کا جو تجھ پر ہوئی وعلا والدتی کا اور تیری والدہ کے اوپر جو نعمت ہوئی یہ قیامت کے دن پروردگار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کروائے گا لیکن ماضی کا سیگا استعمال کیا عرض کی کر چکا کہ جو بات بہت پکی ہوتی ہے اس کو قرآن مستقبل کے بجائے ماضی کے الفاظ سے بیان کرتا ہے اذ اتو کا بھی روحل کیا کیا نعمتیں کی یاد کیجئے اتو کا جب میں نے تیری مدد کی تھی بھی روحل روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اور کیسے مدد کی تفصیل گزری پہلے پارے میں کہ یہودی ان کو قطر کرنا چاہتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل ان کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ان کی شر سے ان کو بچائیں تو کلیم الناس فی المہدی و کہلا اور یاد کر جب تم باتیں کرتا تھا فی المہدی ماں کی گود میں بھی و کہلا اور کہولت کے زمانے میں بھی اور قبولت کا آپ پڑھ چکے ہو پینتیس سے چالیس کے بیچ کا زمانہ جو ہے یہ پورے کہولت کا زمانہ ہے اس وقت میں آپ بات کرتے تھے اور میں یاد کر چکا کہ ماں کی گود میں بات کرنا کیوں معجزہ تھا ظاہر ہے چند دن کا بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے معجزہ نہیں تو کیا ہے لیکن یہ قبولت کا جو زمانہ ہے اس میں بات کرنا تو کوئی بظاہر حیرت کی بات نہیں اس لیے حیرت کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس عمر سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بات کیسے کریں گے کہا حیرت ناک طور پر آسمان سے نیچے اتریں گے اور پھر آئیں گے دنیا کے اندر اور یہ باتیں کریں گے اور آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں اور باتیں بھی کریں گے وَإِذَا رمسو کل اور جب سکھایا تھا میں نے تجھ کو الکتاب والحکمت والتورات والانجیل اور یاد کر جب میں نے تجھ کو کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی اور تورات سکھائی اور انجیل سکھائی بڑا زبردست مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات نازل ہوئی تھی پروردگار اپنے نبیوں کو کسی کا شاگرد نہیں بناتا ہے کہ کسی کے ہاں زانو تلمز طے کریں اور جب بعد میں نبوت کا دعویٰ کریں تو وہ کہے کہ اچھا کل کل میرا شاگرد تھا ہیں اور میں تجھے ایسے ایسے ادب سکھاتا تھا اور اب نبی بنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان کو علم دیتا ہے تو تورات کا علم اللہ نے اپنی طرف سے دے دیا ون انجیلا اور انجیل نازل ہوئی تو کیا انجیل پڑھنے کے لیے کسی یہودی عالم کے پاس گئے اللہ نے ان کو انجیل کا علم بھی عطا فرمایا تورات کا علم بھی انجیل کا علم بھی لیکن میں نے تجھے کتاب کا علم دیا اور حکمت کا علم دیا اس سے کیا مراد ہے اس کے سوا اس کا یہ معنی کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا اور جو معنی کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ فٹ نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ کیا قرآن پاک میں جب بھی الکتاب اور الحکمت اکٹھے ہو کر کے آتے ہیں اس سے مراد قرآن کریم اور الحکمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کی حدیثیں ہوتی ہیں تو الکتاب یعنی قرآن کریم اللہ نے آپ کو سکھایا اور آپ اللہ نے آپ کو حدیث سکھائی یہ کب سکھائی فرمایا یہی تو معجزہ ہے ان کا اور یہی تو پروردگار کا کرشمہ ہوگا کہ وہ تورات اور انجیل کے بھی عالم اور کتاب اور حکمت کے بھی عالم لیکن کتاب اور حکمت تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد آئی وجود میں فرمایا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں آئیں گے اور جب آئیں گے تو ان کو کسی ملا مولوی کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی پروردگار خزانہ غیب سے ان کو عطا فرمائے گا اور وہ روایت پھر تازہ کیجئے ذہنوں میں کہ جب المینارت البیضا کے اوپر دمشق میں وہ اتریں گے اور دوسری روایت فلسطین میں اتریں گے القدس میں اتریں گے بیت المقدس میں اتریں گے اس کی مراد سب نے یہی بتائی کہ وہاں اتر کر کے پھر بیت المقدس آئیں گے تو جب وہاں سے اتر کر نیچے آئیں گے یہ کون سا وقت ہوگا نماز کا وقت ہوگا تو اقامت ہو چکی ہوگی اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے لوگ دفے لگا رہے ہیں اس وقت میں شور مچے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور وہ مینارے پر آئیں گے لیکن وہاں سے اترنے کے لیے سیڑھی مانگیں گے گھنگریالے ان کے بال ہوں گے دو چادروں میں لپٹے ہوں گے دو فرشتوں کے پروں کے اوپر بازو رکھے ہوئے ہوں گے اور سر سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا ایسا لگے گا جیسے موتی ٹپک رہے ہیں اور جب اتر کر نیچے آئیں گے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ایک دم ساری امت پہچان جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ چلیے نماز پڑھائیے تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں اس امت کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ اس امت کے امتی بھی امامت کرتے ہیں ورنہ بنی اسرائیل میں جب بھی امامت ہوتی تھی تو نبی آتے تھے امامت کرنے کے لیے لہذا تم ہی نماز پڑھاؤ یہ نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے لیکن پہلی نماز کے لیے جب حضرت مہدی ان سے کہیں گے نماز پڑھاؤ تو یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ حضرت آپ نے قرآن کہاں سیکھی آپ کو عین غین نکالنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے سب کچھ پروردگار غیب کے خزانوں سے دے چکا ہوگا کتاب کا علم بھی اور حکمت کا علم بھی سب کچھ معلوم ہوگا یہ قرآن پاک کی بین اور صاف آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر دلالت کر رہی ہے اور امت جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منتظر ہے ان کو اللہ اپنی طرف سے کتاب سکھائے گا اور اللہ اپنی طرف سے حکمت سکھائے گا حیرت کی بات ہے آج تک جتنے لوگوں نے حصہ بننے کے دعوے کیے سب کی زندگیاں داغدار ہیں کوئی بیچارہ تو جامع الاصلاح سے سال سوم سے فیل ہو کر کے بھاگا اس نے کہا میں حصہ بناؤں اور کوئی بیچارہ سیال کوٹ میں منصفی کا الزام دیتے ہوئے فیل ہو گیا اس نے کہا میں حصہ ہوں اور سب نے استادوں کے پاس پڑھا اور پڑھ بھی نہیں سکے ڈنڈے بھی کھائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی امت منتظر ہے ان کو کسی کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اللہ سکھا رہا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ کہانی الطَّيْرِ تعریز اور یاد کیجئے عیسیٰ علیہ السلام تخلق کو جواب بناتے تھے من الطین گارے سے کہائی آتی تیری پرندے کی شکل باذنی میرے حکم سے بناتے تھے فتن فیہا پھر پھونک مارتے تھے آپ اس میں فتکون طیرا باذنی تو وہ پرندہ بنتا تھا میرے حکم سے وہ تبری الاکمہ والابرص باذنی اور آپ ٹھیک کرتے تھے کوڑی کو اور مادرزاد نہ بھی کو والابرص برق والے کو یا کوڑی کو میرے حکم سے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي پھر جب آپ مردوں کو نکالتے تھے بھی میرے حکم سے تفصیل تو تیسرے پارے میں گزر گئی سب صرف اتنا غور کر لیجئے کہ پرندوں کی شکل بھی ازنی پھونک مارتے تھے پرندہ بنتا تھا بھی ازنی اور مادر ذات ٹھیک ہوتا تھا بھی ازنی اور مردہ نکلتا تھا بھی ازنی حالانکہ ساری باتیں بیان کر کے آخر میں ایک مرتبہ بھی ازنی کہنا سو گئے کافی تھا ایک مرتبہ بول دیتے کہ یہ سارے کام کیسے ہو رہے تھے میرے حکم سے ہو رہے تھے آپ اپنے طرف سے نہیں کر رہے تھے لیکن ہر موڑ پر بھی اذنی کہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کیا کہ معجزہ قصبی چیز نہیں ہے وہ بھی چیز ہے اللہ کی قدرت سے ظہور پر آتا ہے اس میں نبی کے اختیار کا دخل نہیں ہوتا ہے البتہ اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اس لیے ان کی بزرگی اور کرامت اور شرافت کا اظہار ہوتا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور یاد کیجئے جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب لے کر آئے تھے آپ ان کے پاس صاف نشانیاں اور جس شخص نے کہا عیسیٰ بننے والے قادیانی نے کہ حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار بھی کیا اور کانٹوں کا تاج بھی پہنایا اور دھکے بھی دیے اور سولی بھی چڑھایا لیکن وہ انہوں نے سانس بند کر لیا تھا اور پھر بھاگ کر کے آ گئے وہ کتنا بڑا جھوٹا تھا اللہ کہتا ہے میں نے روکا بنی اسرائیل کو تو اگر وہ کانٹوں کا تاج بھی پہناتے رہے تھوکتے بھی رہے تو کیا یہ روکے تھے جیتا ہوں بل جب آپ ان کے پاس صاف نشانیاں لے کر آئے تھے فقال الذين كفروا تو کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا منہم ان میں سے ان هذا یہ نہیں ہے الا سحر مبین مگر کلم کھلا جادو واذا رہو کلم کھلا جادو ہے جادو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جادوگر کہہ سکتے تھے جادو کیسے کہا یا تو وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کلام جادو ہے اور یا یہ ہے مبالغے کے طور پر کہ یہ جادوگر نہیں یہ تو نرا جادو ہے اللہ سے حرم مبین نہیں یہ مگر کھلم کھلا جادو وہ عید إِلَى تو اور یاد کیجئے جب میں نے وہی کی تھی حواریوں کی جانب ان آمنو بھی کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر و رسول ہی اور میرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قوم کون یار ہو چکا تیسرے پارے میں آسان لفظوں میں کہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا لقب حواری ہے قالوا آمنا انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے وشحت گواہ رہیے بھی اننا مسلمون اس بات کے لیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں ابھی اصل سوال باقی ہے یہ تو نعمتی یاد کروائی جا رہی ہیں ایک نعمت اور یاد کیجیے وہ کیا کہ جس طرح یہودیوں کے لیے منا اور سلوا اترا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر کھانا لگا ہوا آسمان سے دسترخوان اترا یہ کتنی بڑی بات تھی یہ چھوٹی بات ہے اللہ اکبر یہ کیسے پیش آیا واقعہ اذ قال الحواریون یاد کیجئے جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم اے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر اور ابوک کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب علینا کہ اتارے ہمارے اوپر من السماء آسمان سے ایک دسترخان اور عام دسترخوان کو خیوان کہتے ہیں عرب مائدہ کس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانے لگے ہوئے ہیں تمام تر کھانے لگا دیے گئے ہیں اس کے بعد وہ مائدہ ہے مائدہ اتارے کیا تیرا رب اس کی طاقت رکھتا ہے آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتارے قالت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈرو اللہ سے ان کن تم اگر تم ایمان والے ہو کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ طاقت رکھتا ہے ایسا گستاخانہ سوال کہ اللہ طاقت نہیں رکھتا ہے اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو اعلیٰ کل شعین قدیر ہے دسترخوان لانا کون سا مسئلہ ہے ایسی گستاخی کے سوال ڈرو اللہ سے انہوں نے عرض کیا حضرت ہمارے کہنے میں گستاخی ہو گئی ہم کو کہنا نہیں آیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت آزمائیں ہم دوسری بات کہنا چاہتے ہیں قالوا نريد انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں انا کہ ہم کھائیں منہا اس میں سے وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل ہم اس میں سے کھائیں ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کس بات کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ یہ اس لیے مانگتا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے ایمان ہے لیکن پریکٹیکل دیکھ کر کے عملی طور پر دیکھ کر دل مطمئن ہوتا ہے اس طرح ہم دل مطمئن کرنا چاہتے ہیں وہ نہ اور تاکہ ہم جان لیں قد صدقتنا کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور پھر ہم آپ کی رسالت پر آپ کے کہے پر اور اس نعمت پر بھی گواہ بن جائیں اور ہم لوگوں کو گواہی دے سکیں کہ دیکھو اللہ نے یہ معجزہ پورا فرمایا تھا ان کے ہاتھ کے اوپر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ ان کا مقصد کوئی گستاخی نہیں ہے تو پروردگار کی جناب میں دست سوال دراست کرتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم عرض کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہم اے اللہ اللہم یا اللہ اے اللہ ربنا جو ہمارا رب ہے پالنہار ہے انزل علینا اتار دے ہمارے اوپر مائدتم من السماء آسمان سے ایک دسترخوان کھانا لگا ہوا تکون لنا عیدا جو ہو جائے ہمارے لیے عید عید کے معنی خوشی کا دن جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے لاولنا لاولنا واخرنا ہمارے پہلو کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی پہلو سے مراد کون ہے کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ اور پشنوں سے مراد کون ہیں وہ اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ ان کے لیے خوشی کا ہو جائے باعث لیکن ان کے لیے تو خوشی کا باعث ہوگا جو ان کے زمانہ میں ہوں گے جو بعد میں آئیں گے پہلوں کے لیے خوشی کا باعث کیسے ہوگا اس لیے کہ جب پچھلے لوگ کوئی بڑا کام کریں گے اور پہلوں کا نام لینے والے ہیں تو ان کا نام نہیں روشن ہوگا آج جو کوئی قربانیاں دیتا ہے دین کے لیے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ واقع کمال کیا اور کیوں نہ کمال کرے دیکھیے نا جانشین کس کا ہے خالد ابن ولید کا جانشین ہے ابو بکر صدیق کا عمر فاروق کا عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ ان کے جانشین ہیں کیا کارنامہ انجام دیا تو پہلوں کے لیے بھی خوشی کا باعث و آخرینا اور بعد والوں کے لیے بھی خوشی کا باعث اور زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ پہلو سے مراد ہے ان کے دور کے لوگ اور آخرین سے مراد ہے ان کے بعد کے آنے والے لوگ وہ آیت کا اور وہ تیری طرف سے تیری قدرت کی خاص نشانی ہو جائے ور اور تو روزی عطا فرما ہم کو وہاں تحیر الراضقین اور تو بہترین روزی عطا کرنے والا ہے یہ سوال یہ دعا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کا جواب اللہ انی منزل علیکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها بے شک میں اتارنے والا ہوں اس دسترخان کو علیکم تمہارے اوپر آ گیا دسترخان فمن یکفر بعد منکم لیکن جو کفر کرے گا فات تو یکفر جو کفر کرے گا بعد اس کے بعد منکم تم میں سے جو نہ شکری کرے گا جو کفر کرے گا اس کے بعد فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ تو بے شک میں اس کو عذاب دوں گا عذاب اللہ عزیبہ ادم من العالمین ایسا عذاب کہ لا عزبہ نہیں میں عذاب دیتا ہوں اس طرح کا ادم من العالمین دنیا جہان میں سے کسی کو دیکھ لو بڑی نعمت کی قدر بھی بڑی ہونی چاہیے یہ نعمت آئے گی پھر تمہیں اس کی قدر کرنی ہے اگر اس کے بعد کوئی ناشکری کرے گا وہ سزا دوں گا کہ جس کی گرج قیامت تک سنائی دے گی چاہیے تمہیں دسترخان اس کے بعد کیا ہوا دسترخوان آیا کہ نہیں آیا ایک بڑی تعداد مفسرین کی کہتی ہے کہ نہیں آیا دسترخوان کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام در گئے اور عرض کیا بار الہا اگر اتنی سخت اس کی قدر کرنی ہے اور نافرمانی کی وجہ سے ایسا عذاب آئے گا رہنے دیجئے نہیں قدر ہو پائے گی اس قوم سے نہ دسترخوان آیا اور نہ یہ عذاب آیا ایک طبقہ کہتا ہے نہیں دسترخوان بھی آیا اور عذاب بھی آیا کیسے کہا دسترخوان آیا اور ان سے کہا گیا کہ صرف اس وقت میں کھاؤ بچا کر کے نہیں رکھنا لیکن منہ میں پانی آ گیا کہ کوئی یادگار تو رہے اس جیبوں میں بھرا کسی کسی نے کسی نے کہا گھر والوں کو دکھائیں گے اور یہ بھی روایت ہے کہ کہا کہ صرف اب فقیروں کو اور غریبوں اور یتیموں کو کھلا دو تم نے دیکھنا تھا دیکھ لیا اب اس میں سے خود مت کھاؤ مگر خود کھا گئے کچھ اس کے اوپر عذاب آیا اور کیسا عذاب آیا کہ بندر اور سور بنے اللہ اکبر روایات کے اندر اس دسترخوان کی تفصیل بھی آتی ہے روٹیاں کتنی تھیں بوٹیاں کتنی تھیں پھلکے کتنے تھے وغیرہ وغیرہ سب کچھ لیکن ظاہری انداز ان حضرات کا زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس دھمکی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور دعا کی کہ نہ دسترخوان آئے اور نہ یہ عذاب آئے اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے پاس کوئی بہت تحقیقی بات نہیں ہے لیکن روایات ہیں کہ دسترخوان آیا اور اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس کس نے کھایا اور کس طرح کھایا اب آ گیا وہ سوال جس کا اصل ذکر آ رہا تھا کہ قیامت کس کو کہتے ہیں قیامت جس کو سامنے رکھ کر کے ان احکام پر عمل کرنا ہے جو اس صورت کے اندر بیان ہوئے کس کا نام ہے قیامت ہم تو صرف سنتے ہیں اچھا قیامت آئے گا اچھا ٹھیک جی، ٹھیک قیامت آئے گی ٹھیک جی۔ خدا کی عدالت میں پیش آیا ہے بہت اچھا ارے کس کو کہتے ہیں قیامت حفاتن ناتن غرلا ننگا بدن ننگے پاؤں ننگا سر اے نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ شوہر نہ باپ نہ بیٹا کوئی کسی کا نہیں تن تنہا رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو بھول جائیں گے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں بھول جاؤں گا ہاں یہ فرمایا کہ عائشہ وہ بڑا ہولناک منظر ہے ہاں اگر میری تلاش ہوئی تو مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا مجھے میزان پر تلاش کرنا مجھے سرات پر پل سرات پر تلاش کرنا اللہم محفظنا من اللہ اس کی سے ہماری حفاظت فرمائے اب سوال ہوا کہ کس طرح انبیاء سے سوال ہوگا کہا یہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا باقی کو اس پر قیاس کرو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم مریم علیہ السلام کے بیٹے آن کا پل تلناس کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی مجھے بناؤ وہ امیا اور میری ماں کو بناؤ الہ ہے دو خدا من دون اللہ اللہ کے سوا تم نے کہا تھا ایسا کالا سبحان کا حالانکہ جواب دینا تھا میں نے نہیں کہا ایسا نہیں یہ جواب نہیں دیا سب سے پہلے پاک سبحان کا تیری ذات پاک ہے میں ایسا کہہ سکتا ہوں کس سے پاک یہ تو شرک ہے اور تیری ذات شرک سے پاک ہے سبحانک تیری ذات شرک سے پاک ہے ما یکون لی نہیں مناسب تھا میرے لیے ان اقول کہ میں کہتا ما لیس لی بحق جس کا مجھے حق نہیں مجھے اس کا کیا حق پہنچتا تھا کہ میں کہتا تھا میں کہتا مجھے خدا بناؤ علی حضم باللہ میں کہتا میری ماں کو خدا بناؤ یہ کیسے کہہ سکتا تھا تیری ذات پاک ہے میں ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے کیا کہا تھا ان کن تو کن تقد عالمتا ہُو اگر میں نے کہا تھا فقد عالم تو تو تم اس کو جانتا ہے میں نے جو کہا اور میں نے اگر ایسا کہا تو آپ تو جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے میں نے ایسا نہیں کہا میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہوں تعلم ما فی نفسی آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اعلم عالم معافی نفسک اور میں نہیں جانتا ہوں جو آپ کے نفس میں ہے میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں اور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں نفس کی اللہ کی طرف نفس کی نسبت ہے ہم کہیں گے اس کی بھی ہم حقیقت نہیں جان سکتے اللہ عالم مراد ہی بالک اللہ بہتر جانتا ہے ظاہری مفہوم اتنا کہ جو میرے دل میں ہے وہ آپ کو معلوم ہے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہوں اور آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا منشا ہے آپ ہی جانتے ہیں ان کا انک اللہ بے شک آپ ہی تو بہت زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں جو باتیں ہماری نگاہ میں نہیں ہیں وہ غیب ہیں آپ اس کو جاننے والے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے بناؤ اور میری ماں کو بناؤ دو خدا اللہ کو چھوڑ کر یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے اسی کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر سیلی نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ کہتا ہے تین خدا ہیں حضرت عیسیٰ اور اللہ اور روح القدس اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں ایک اور ایک الگ الگ بھی خدا استغفر اللہ میں نے یہ بات نہیں کی ما قلت لهم الا ما امرتنی به تو آپ نے کیا کہا تھا ما قلت لهم میں نے ان سے نہیں کہا الا مگر ما وہ چیز امرتنی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا اللہ اور وہ کیا تھی عبد اللہ اللہ ہی کی عبادت کرو ربی جو میرا پالنہار ہے وہ رب اور تمہارا بھی ہے ہار ہے وکنت شہیدا اور میں ان پر گواہ تھا ماں تم توفیم جب تک میں ان کے بیچ میں موجود تھا جب تک موجود تھا میں اپنے حواریوں کو یہی تعلیم دے رہا تھا میں ان پر گواہ تھا فلم توفیتنی تو جب آپ نے مجھے پورا پورا لے لیا اب وہ منہ میں پانی آ جائے گا ان لوگوں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کے چکر میں ہیں اور مارتے کیوں ہیں تاکہ آنے والا عیسیٰ وہ عیسیٰ نہ رہے ہم بن جائیں مگر قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام لیا تو عیسیٰ بھی نہیں فرمایا ابن مریم فرمایا کیا ہوگا وہ منظر جب تمہارے بیچ میں ابن مریم آئیں گے تو اس عیسیٰ کی امت منتظر ہے جو مریم کا بیٹا ہے اس کی نہیں جو گھسیٹی کا بیٹا ہے فلما توفیتنی تو جب اللہ نے اے اللہ جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا میں عرض کر چکا اس کا مادہ وفا ہے جس کے معنی پورا پورا دینا پورا پورا لینا جب تو مجھے پورا پورا لے چکا انت انتر پھر تو ہی ان پر نگران تھا وہ کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے مجھے کچھ معلوم نہیں وہ شہید اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے اب کیا کریں ان تو عظب ہوں اگر تو ان کو سزا دے گا فعن نہ ہوں وہ تیرے بندے ہیں تو سزا دے سکتا ہے مجرم ہے مجرم کو سزا ملنی چاہیے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو ان کو بخشے گا فَإِنَّكَ نقان تل تو بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے جو چاہے سو کر سکتا ہے میں ان کے بارے میں کوئی درخواست نہیں کرتا قال اللہ هذا پروردگار نے فرمایا یہ یوم ایسا دن ہے ينفع الصادقین صدقهم نفع دے گا سچوں کو صدقهم ان کا سچ بولنا نفع دے گا لہم جنات ان من ان تحتی الہار یہ ان کے لیے نفع کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہ ابدا جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہیں ذالک الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے اللہ ملک السماوات والارض آسمانوں کی بادشاہی زمین کی بادشاہی للہ ہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ معافی ہن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے اس میں نہ حضرت مریم شریف نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریف نہ روح القدس شریف نہ حضرت عزیر شریک ان تمام چیزوں کو سامنے رکھو پھر پڑھو وہ اعلیٰ کل شعی ان قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے آگے سورہ انعام ہے سورت الانعام مکیہ وہی امیتوں خمسوں خمسن او ستوں وہ ستوں آیا و عشرو نہ کتنی ہو گئیں ایک سو پچپن یا چھپن آیتیں ہیں اور بیس رکو ہیں سورت الانعام اور میں عرض کر چکا سورتوں کا نام عام طور پر مشہور لفظ کی وجہ سے آگے چل کر کے انعام کا لفظ آ رہا ہے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جن کو عرب کے لوگ عام طور پر گھروں میں پالتے ہیں ان کو پالتو جانور اور ان کو گھر کا جانور کہتے ہیں انعام کہتے ہیں اور وہ کتنے ہیں آٹھ ہیں آ رہے ہیں اسی میں وہ کل بھی کیا لیکن یہاں سے آگے جو صورت انعام شروع ہو رہی ہے یہ مکی صورت ہے اور اس سے پہلے جو سورہ معدہ ختم ہوئی اس سے پہلے سورت نسا تھی اس سے پہلے سورہ آل عمران اس سے پہلے سورہ بکرا یہ چاروں کی چاروں صورتیں مدنی کی وہ مدنی اور یہ مکی مکی دور الگ ہیں مکی حالات الگ ہیں اور وہاں کے تقاضے الگ ہیں وہاں کیا ہے ایمان والے پٹ رہے ہیں مارے کھا رہے ہیں ان کو صبر کی تلقین کی ضرورت ہے ایمان والے مشرقوں کو دعوت دے رہے ہیں ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دینے کے طریقے سکھانے کی ضرورت ہے اور مشرق آخرت کے منکر ہیں ان کو آخرت کو سمجھانے کی ضرورت ہے توحید کے منکر ہیں ان کو توحید بتانے کی ضرورت ہے رسالت کو نہیں مانتے ناممکن سمجھتے ہیں نبی آنے کو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان نبی ہو سکتا ہے آسمان سے کتاب نازل ہونے کو ناممکن سمجھتے ہیں ان کو سمجھانا ہے کہ آسمان سے کتاب آ سکتی ہے یہ مکی دور کے تقاضے ہیں غور سے سن رہے ہیں مدنی دور کے تقاضے ایک ریاست وجود میں آ چکی ہے اب اس ملک کی حفاظت کی ضرورت ہے حکومت وجود میں آ چکی ہے اب منظم فوجیں اس پر حملہ کر رہی ہیں ان حملہ آوروں سے لٹیروں سے اور قزاقوں سے اس کو بچانے کی ضرورت ہے اس کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے ایک مملکت وجود میں آ چکی ہے اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے قانون وجود میں آ چکا ہے اس کے مطابق فیصلے کی ضرورت ہے فیصلے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کی ضرورت ہے عمل کرنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے وہاں کے تقاضے الگ اور یہاں کے تقاضے الگ ظاہر ہے وہاں کے تقاضوں کے مطابق اس طرح قرآن نازل ہوتا ہے یہاں کے تقاضوں کے مطابق اس طرح قرآن نازل ہوتا ہے لیکن یہ کیا کمال ہے قرآن کا افلا القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا اگر یہ کسی اور کی طرف ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا جو مدنی صورت بعد میں نازل ہوئی وہ آپ نے پہلے پڑھی اور جو مکے میں سورت نازل ہوئی اس کو اب پڑھیے گا اور پھر دیکھیے گا کیا کوئی فرق معلوم ہوتا ہے آپ کو لگے گا ہی نہیں نئی سورت شروع ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں وہی مضمون آگے چل پڑا للہ ملک السماوات والارض آسمانوں کی بادشاہی زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے تو آگے پڑھیے الحمد پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ خلق السماوات والارض کیوں وہ بادشاہ ہے اس لیے کہ پیدا اس نے کیا پیدا کوئی کرے اور بادشاہ کوئی بن جائے پیدا اس نے کیا ہے وہ الظلمات والنور اندھیروں کو اور روشنیوں کو اس نے بنایا تو پھر وہ بادشاہ نہیں ہوگا تو کوئی اور بادشاہ ہوگا کیسا مضمون جڑ رہا ہے اس میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے یہی قرآن کا اعجاز اور کمال ہے مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں مضمون کے اعتبار سے فرق آپ کو اندازہ لگ گیا مدنی صورتوں میں احکام آئیں گے نماز پڑھو سفر میں کس طرح پڑھنی ہے نماز خوف کی نماز کس طرح پڑھنی ہے ہیں قاتل کو کس طرح سزا دینی ہے جان بوجھ کر قتل ہو اس کا کیا حکم ہے غلطی سے ہو جاؤ اس کا کیا حکم ہے اور کہیں پر لشکر لے کر جاؤ اور وہاں پر اجنبی آدمی ملے اور وہ آپ کو السلام علیکم کہے اس کو مانے مسلمان کے نہ مانے اس کے احکام آئیں گے وہاں پر احکام نازل ہوں گے مکی صورتوں میں احکام نہیں آئیں گے مکی صورتوں کے اندر صرف ڈٹے رہو جمے رہو بڑھے چلو اور مشرقین کو وہاں آخرت کو منوایا جا رہا ہے تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے انتم مشد خلق ہم اس سما بنا آسمان کو بنایا اللہ نے کہ نہیں بنایا وہ بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے وہ مانتے تھے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ جب پیدا کرنے والا مانتے ہو تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا یہ تو مضمون کا فرق ہوا الفاظ کا بھی فرق کیوں مکہ میں یہ چیلنج ہے کہ قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے مقابلے میں کون لوگ ہیں جو زبردست فساحت و بلاغت کے مالک ہیں جن کو قدرتی طور پر فساحت اور بلاغت ملتی ہے جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بلکہ جن کے غلام اور باندی چلتے پھرتے اشار کہتے ہیں اور بچے کہاں کہتے ہیں وادیوں سے گزرتے ہیں فضا سے اشار سنائی دیتے ہیں قصیدے سنائی دیتے ہیں وہاں کے جنات بھی شاعری کرتے ہیں ادھر وہ مکہ کے لوگ سامنے ہیں ان کو قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے آگے گھٹنے ٹکوانے ہیں کہ تم بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے شاعر اور بڑے ادیب اور بڑے مضمون نگار اور بڑے نشا پرداز ہو ذرا ایک آیت بنا کر کے دکھاؤ یا یو حل ام فانتر اور ابا کا فتب پھر وسیع کا فتح پھر شانداز ہے جھٹکے لگ رہے ہیں اس کا کرو مقابلہ کون مقابلہ کر سکتا ہے بے بس بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہوگا کرو مقابلہ ایسے لوگوں کو جو صاحب فن ہو جو فن نہیں جانتا لیکن بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ڈرائیوروں کی ایک ٹیم ہے ساری زندگی گزر گئی ٹرک چلاتے ہوئے گاڑیاں چلاتے ہوئے ہمارے ساتھی کو نظر نہیں آتا بہت کم نظر آتا ہے مجبورے میں کبھی گاڑی سے چلاتے ہیں میں نے کہا آپ کیسے چلاتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب اسی کو قرآن تھوڑا ہی فض کیتا ہے رستے ہی فض کیتے کہتے ہیں سڑکیں زبانی یاد ہیں کہاں سے کدھر مڑنا ہے اللہ اکبر ایسے ڈرائیوروں کی ٹیم بیٹھی ہے اور آپ کہیں کہ کرو کوئی میرا مقابلہ تو پگڑیاں ہل جائیں گی لوگوں کی ہیں ہمیں چیلنج کر رہا ہے پہلوانوں کو چیلنج کرے ایک آدمی ان مکہ والوں کو چیلنج کیا گیا ساری دنیا کو تم کہتے تھے گونگے اور اپنے آپ کو کہتے تھے پڑھنے والے باقی دنیا آجم گنگے جی ان کو بات ہی نہیں کرنی آتی ہے اور ان کے خطبے دیکھو ان کی تقریریں دیکھو ان کے دور جہالت کی شاعری دیکھو ساڑھے چودہ سو سال پرانی پندرہ سو سال پرانی شاعری دیکھو واقع آج کی تمام شاعری اس کے سامنے رکھو ایسا لگتا ہے کہ تگنی کا ناچ نچاتی ہے اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی تشبیہات ان کے استعارات ان کے کہنے کا انداز ان کی برجستہ گوئی مگر اس کے سامنے جو قرآن پیش ہوا بے بس ہو گئے پگڑیاں ہل رہی ہیں لوگ کہہ رہے تھے شاعر صاحب کچھ کہیے گا کیا کہوں کچھ نہیں گنگ ہے یہاں بولا ہی نہیں جا سکتا ہے آپ نے کل کوسر جہاں وہ شاعری لٹکاتے تھے آپ نے بھی لٹکا دی ایک شاعر نے آ کر دیکھا بار بار دیکھا بار بار دیکھا کچھ نہیں بنا اس نے کہا ما کا کلام البشر اسی کے ساتھ جوڑ کر لکھ دیا کہا یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا ہے ایک زبردست شاعر اس کو پکڑ کر لے آئے یار ہماری رسوائی ہو گئی بے بس ہو گئے زلیل ہو گئے تو کچھ کر اس نے کہا اچھا کیا کروں گا اس کا مقابلہ کر کہا چلو مجھے لے چلو نابینا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اس نے کہا آپ کیا سناتے ہیں آپ نے یاسین والقرآن الحکیم ان لمن المرسلین اللہ صراط مستقین عجیب انداز کا قرآن اور جب سور پاک ختم ہونے لگی لَنَا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي عالم وَهِيَ رَمِيمٌ اس نے ایک دن کا اٹھایا زمین سے اور اس کے دو ٹکڑے کیے اس نے کہا اگر انسانوں کی شاعری ہو تو میں مقابلہ کروں یہی نہیں انسان کا کلام کون اس کا مقابلہ کرے گا اور ساڑھے چودہ سو سال بیت گئے آج بھی ایمان والے کہہ رہے ہیں آؤ مقابلہ کرو کوئی اے تم وہ کتابڑیاں دکھاتے پھرتے ہو کوئی باتھ روم جائے تو دو چار لکھ کر کے لے آئے اس طرح کی کتابیں اس کا مقابلہ کرو یہ ہے رب کا کلام وہاں ویسے کلام کی ضرورت تھی تو مد... اس میں پھر الفاظ میں بھی فرق مدنی صورتوں میں آپ پڑھ چکے لمبی لمبی آئے لمبے لمبے احکام واضح واضح قسم کی بات اور مکہ کے اندر وہ سمائی و تاریخ ہیں زبردست قسم کے الفاظ ہیں القاریا ملکاریا الحاف کا ملحاف کا اور پھر ان لقول الفصل وما ہوا بلحزل یہ فیصلہ کن بات یہ دو ٹوک بات ہے یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے وہاں ویسے کلام کی ضرورت تھی تو ویسی چھوٹی چھوٹی آئے تھے انعام کا نچوڑ کیا ہے اب یہ میں نے مکی اور مدنی صورتوں کے تھوڑے سے فرق کا تعارف کرایا اب اس کا تعارف کراؤں گا بات لمبی ہو جائے گی پہلے تھوڑی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ایک نیا مضمون کی طرف ہم بڑھے نا اب تک مکی صورتیں پڑھ رہے تھے ہمارے ذہن میں وہی تھا یہودیوں کو احکام دیے گئے توڑ دیے احکام ان کو قانون دیے انہوں نے اللہ کے قوانین کو اپنی عدالتوں سے عدالت بدل کر دیا اور مسلمانوں بچو تم کہیں تم بھی یہ کام نہ کرنے لگ جاؤ مکہ میں تو کوئی عدالت نہیں ہے وہاں تو ایمان والے صرف مارے کھا رہے ہیں وہاں تو ویسی چیزوں کی ضرورت ہے اب اس صورت میں کس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس کا ذرا سا خلاصہ بھی عرض کر دیں گے اور خلاصہ تو ایسے جب آدمی پڑھتا رہتا ہے خود ہی معلوم ہوتا ہے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ذہین ترین لوگ آپ نہیں سمجھیں گے کون سمجھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الذي خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا والارض اور جس نے زمین کو پیدا کیا اور یہ وہ قضیہ ہے یہ وہ مقدمہ ہے جس کو مکہ والے بھی مانتے ہیں والا انسان کا ہوں اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو لَيَقُولُنَّ اللہ ضرور کہیں گے اللہ نے کیا یہ مقدمہ تو مانتے تھے کہ مانتے ہو آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے اور میں کہہ سکتا ہوں ساری دنیا کے مشرق اس کو مانتے ہیں عیسائیوں سے ہم پوچھیں بولو یہ آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا جب وہ تھے ہی نہیں تو کیسے بنایا اور دنیا بھر کے مشرقوں سے ہم پوچھیں کہ فلانی ماتا اور فلانا بابا بولو آسمان اور زمین انہوں نے بنایا وہ بھی کہیں گے نہیں جی یہ تو اس مالک نے بنایا جو ان کا بھی مالک ہے منت مجبور ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ اور اس نے اندھیریاں بنائی اور اس نے روشنی بنائی ویسے مطلق بات ہے اور مکہ والے مخاطب ہیں لیکن بعض حضرات نے کہا کہ مکہ کے پڑوس میں ایک فرقہ رہتا تھا نا مجوسیوں کا آتش پرستوں کا انہوں نے خدا دو مانے ہوئے تھے وہ کیا دو خدا تھے ایک وہ جو خیر کو پیدا کرتا ہے دوسرا وہ جو شر کو پیدا کرتا ہے ایک وہ جو روشنی کو پیدا کرتا ہے دوسرا وہ جو اندھیروں کو پیدا کرتا ہے روشنی والے خدا کو کہتے تھے یزداں اور دوسرے کو کہتے تھے اہرمن جب اسلامی دور آیا تو یزداں کی اصطلاح آپ اللہ کے لیے مخصوص ہو گئی اللہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اس بز میں جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک وہاں یزدان سے یہی مراد ہے احرمن کا لفظ ختم ہو گیا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نور کو اللہ نے پیدا کیا تو ظلمات کو کسی اور نے پیدا کیا سب کچھ اللہ نے کیا ثم الذین کفروا ثم ثم کے معنی پھر لیکن یہاں وہ تراخی کے لیے ثم نہیں ہے بلکہ تباعد کے لیے اس کے باوجود اللہ دین وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بھی ویردیم اپنے رب کے یا دلون وہ دوسروں کو رب کے برابر ٹھہراتے ہیں ویردی یعدلون وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں دوسروں کو عجیب بات ہے ایک طرف مانتے ہیں کہ خالق آسمان اور زمین وہ ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جی پتھر بھی اس کے برابر ہیں وما قدر قدر اللہ حق کا ہی اسی صورت میں آ رہا ہے آگے اور تم نے اللہ کی قدر نہیں کی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اور یہ پتھر اس کے برابر کچھ تو سوچو وہ اللہ جی خالہ کا قوم وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مین فین مٹی سے تم قضا اجالا اور پھر اس نے فیصلہ کیا ایک مدت کا یعنی تمہاری عمر مقرر کی سب کی کس نے کب مرنا ہے کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہے وہ اجل مسما اور ایک دوسری مدت متعین کی ہوئی اندہ اس کے پاس یہ پوری کائنات کی عمر ہے کہ قیامت کب آئے گی تم ان تم تم ترون یہ بھی پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو ہوا کیا ہے وہ مکہ والو ایک طرف اس کو خالق مانتے ہو اور مالک مانتے ہو اور پھر دوسروں کو عبادت کے لائق سمجھتے ہو بہو اللہ فی السماوات و فی وہ ہے اللہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور زبردست چوٹ ہے آپ نہیں سمجھے کیا چوٹ ہے تم تم نے ان کو خدا بنایا ہوا جو طائف میں خدا مانے جاتے ہیں مکہ میں کوئی جانتا ہی نہیں مکہ میں خدا مانا جاتے ہیں مدینہ میں کوئی پہچانتا ہی نہیں ان کو ہیں اس ملک میں خدا مانے جاتے ہیں دوسرے ملک اس ملک میں ان کی پوجا کرتے ہیں دوسرے ملک میں ان کی پوجا نہیں بلکہ اس کے دشمنوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو خدا مانے ہوئے تم خدا وہ ہے جو آسمانوں کا خدا زمین کا خدا یا عالم سرکم جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو وہ جاہرا اور تمہاری ظاہری باتوں کو وہ عالم ما تک سیبون اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو وہ ماتا کی من آیت من آیات ربهم الا عنها یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو اس پر غور کرے وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا جو ابھی تین آیتوں کے اندر بیان ہوئی پھر وہ کیوں نہیں ایمان لاتے میں عجیب ضدی قوم ہے وہ مت نہیں آتی ہے ان کے پاس من آیت کوئی نشانی من آیات ربیہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے رب کی نشانیوں میں سے اللہ انہا موردین مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں تو کذبوا بالحق تو وہ تو جھوٹا کہہ چکے ہیں سچ کو آگے آ رہا ہے سورہ مؤمن کے اندر آپ کو کیوں نہیں مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی کس بات کی ہے فرمایا اور کسی بات کی نہیں یہ حق کے سچ کے منکر ہیں سچ کو نہیں مانتے اور آپ سچ لے کر آئے مانے کیسے فقط گزہ بالحق تو یقیناً یہ جھوٹ کہہ چکے سچ کو لما جا ہوں جب سچ ان کے پاس آیا فسوف یاتیہم تو ہم قریب آ جائیں گے اب ان کے پاس امبا ما ماں به بھی امبا خبریں اس چیز کی ما کانو بھی یہ جس کی یہ مذاق اڑایا کرتے تھے مذاق جس کی اڑاتے تھے مذاق اڑاتے تھے قیامت کی مذاق اڑاتے تھے آخرت کی مذاق اڑاتے تھے اللہ کے عذاب کی اب اس کی خبریں آ جائیں گی یعنی ابھی اس کے نتائج آئیں گے پتہ چلے گا عذاب کس طرح آتا ہے دنیا میں سمجھانے کے دو طریقے ہیں ایک ترغیب دوسری ترغیب ترغیب سمجھتے ہیں نا آپ رغبت دلاؤ روزہ رکھو گے یہ ثواب ملے گا یہ ثواب ملے گا اور ترغیب اگر نہیں رکھو گے یہ سزا دی جائے گی اوپر تھی ترغیب اب آئی ترغیب اچھا نہیں مانتے الم یارو کم ہلکنا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم ہلکنا کتنے ہلاک کیے ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من قرن زمانے کے لوگوں میں سے یہ کرم کس کو کہتے ہیں بعض لوگ موٹے طور پر بےچارے سمجھتے ہیں کرم کہتے ہیں سدی کو صدی نہیں پا تم الناس ایک دور کے لوگ ایک دور کے لوگ اب ہم کہہ سکتے ہیں ایک پیڑھی دوسری پیڑھی تیسری پیڑھی لیکن پہلے پیڑھی ہوتی تھی کم سے کم سو سال کی تو لوگ سمجھے کہ قرن ہے سو سال کا اور اب پیڑھی بیچاری مشکل سے چالیس سال تک پہنچتی ہے اس کے بعد نئی پیڑھی پیڑھی سمجھتے ہیں نا تو ایک دور کے لوگ کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے مختلف ادوار کے لوگ کیسے لوگ تھے وہ اگر نہیں مانتے ہو تو ایسے عذاب کے لیے تیار رہو مت کرنا ہوں ہم نے ان کو طاقت دی تھی فی الارض زمین میں معلوم جیسی کہ طاقت نہیں دی ہم نے تم کو ہے مکہ والو وارسلنا سما اور بھیجا تھا ہم نے ان کے اوپر آسمان کو علیہم ان پر مدرارن یہ مزرابن کے وزن پر اس میں فائل کا سیگا موسلا دھار برسنے والا مدرارن اس میں فائل مزرابن کے وزن پر در درارا اصلی لفظ ہیں دال را مدرارن موسلا دھار برستا ہوا آسمان کو نہیں چھوڑا ہم نے ان پر یعنی مسلسل ان کو بارشیں آتا ہوئیں تم کو نہیں ملی بجال انہار اور ہم نے بنائی تھی نہریں بہتی تھی ان کے نیچے سے فاہلکناہم رکنا ہوں تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور مکہ والوں سے بات ہو رہی ہے مکہ والے جانتے تھے کون ہلاک ہوئے وہ سفر کرنے والے لوگ تھے ابھی عرض کر چکا پندرہ سو کلو دور تک تو شادیاں کرتے تھے جا جا کر کے وہ جہاں دیدہ لوگ تھے ہم اپنے اوپر ان کو نہیں قیاس کر سکتے ہیں جہاں دیدہ لوگ تھے تو ان کو معلوم تھا کون کون ہلاک ہوا ان کو معلوم تھا قوم عاد ہلاک ہوئی قوم سمود ہلاک ہوئی اے حضرت علیہ السلام کی ہلاک قوم کا تفصیلی تذکرہ ان کے قصوں میں ملتا ہے جانتے تھے اس کو تو بِذْنُوبِهِمْ تو ان کو ہلاک کیا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے وَانْشَانَا اور ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد فرمن آخرین دوسرے دور کے لوگوں کو اب ذہن میں آیا نا کہ وہ سی ترغیب اور یہ ہے ترغیب نہیں مانتے ہو تو یہ سزائیں دیکھ لو وہ قوم آگ دیکھو جو حشر ان کا ہوا تمہارا بھی ہو سکتا ہے اے وہاں آیا سورہ قمر میں اکثار تم خیر من الائکم یہ سارے تو لوگ ہلاک ہوئے گناہوں کی وجہ سے تو تمہارے نافرمان کوئی زیادہ خوبصورت ہے املہ تم بھرا تم کی یا تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ جتنے مرضی گناہ کرتے رہو تمہیں نہیں پوچھا جائے گا جب گناہ گاروں کی ہلاکت کو بیان کیا جاتا ہے تو اشارہ یہی ہوتا ہے کہ نمبر تمہارا بھی آنے والا ہے ہمارے سامنے بھی دواوں کو نہیں سنایا جائے گا انہوں نے جگہ قاتلوں کو سزا ملی اگر تم قاتل ہو تو اس کا مطلب نمبر تمہارا بھی آ رہا ہے ولو نزلنا کا کتاب اور اگر ہم اتارتے آپ پر کوئی کتاب فی قرطاس یہ ان کے اشکال کا جواب آ رہا ہے وہ اوپر مضمون تھا کہا نشانیاں آتی ہیں مگر نہیں مانتے کتنے نہیں مانتے کہتے ہیں جی ہم ایسے نہیں مان لائیں گے آپ ہمارے اوپر براہ راست کتاب لے کر آؤ اور سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے کتاب لاؤ بلکہ ہمارے نام پر خط لکھوا کر کے لاؤ ولن لرقی کا حد تنزل علینا کتاب نک ہو آسمان پر چڑھئے واپس آئیے لیکن ایسے نہیں مانیں گے وہاں سے خط لے کر آئیے ہمارے نام سے مسٹر ابو جیل بھی مان لے آؤ اور یا یہ ہے کہ کتاب لائیے ہمارے پاس فرمایا اگر کتاب آ جائے گی اس طرح کی اوپر سے سامنے سامنے گرے گی تب بھی نہیں مانیں گے ولو نزلنا کتاب اور اگر ہم اتار دیں آپ کے اوپر کوئی کتاب لکھی ہوئی اسی طریقے سے سم فی ورقوں میں لکھی ہوئی فلمسوہ اور یہ دور سے دیکھے نہیں کیونکہ آنکھیں بعض دفعہ وہ نظریں دی جاتی ہیں نا تو دیکھنے میں تو آ رہا لیکن حقیقت میں نہیں فلمسوہ پھر یہ چھوئیں اس کو بھی آئی دیہم اپنے ہاتھوں سے پتا چلے ہاں کتاب ہے چھو رہے ہیں واقعہ ہے اس کے باوجود بھی کافر لوگ کیا کہیں گے لقال الذین کفروا ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الا سحر مبین یہ نہیں ہے مگر کلم کلا جادو آگے ایک مقام آ رہا ہے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ چاہتے ہو کہ کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے تاکہ یہ ایمان لے آئے ہماری منشا نہیں ہے معجزہ دکھانا ان کو اس طرح کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہو رہی ہے جہاں ان کی طرف سے بار بار مطالعہ ہے موجدہ دکھاؤ موجدہ دکھاؤ ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اوپر سے کتاب نازل ہو اس کو دکھاؤ فرمایا نازل ہوگی نہیں مانیں گے اور کیا کہیں گے ان دہ یہ نہیں ہے اللہ سحر مبین مگر کلم کھلا جادو اللہ اکبر کیسی سخت قوم تھی اور اللہ کی یہی منشا تھی کہ سخت قوم میں آئے ہمارے استاد نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہی تفسیر پڑھی گئی اور ان کے حالات ہمارے استاد نے تفصیل سے سنایا کہ کس طرح کے ضدی قسم کے لوگ تھے تو ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت پھر اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو ہماری قوم میں کیوں نہیں بھیجا ہمیں تو اگر اس سے جتنے معجزے آپ نے دکھائے اس میں سے اگر لاکھوں حصہ بھی ہم کو دکھایا ہوتا ہم سارے کے سارے مومن ہو گئے ہوتے تو برجستہ استاد نے فرمایا کہ سارے مومن ہو گئے ہوتے لیکن اللہ کی حبیب تشریف لے جاتے تو کوئی ہری جھنڈی اور کوئی ٹیڑھا پتھر نظر آتا اس کو بھی چاٹنے لگ جاتے وہ سخت قسم کے لوگ تھے ان کی بات پتھر کی لگی جدھر گئے ادھر گئے ان کے ہاں دو نہیں ان کے ہاں ایک ہی بات صاف بات تھی چنانچہ جب ایمان قبول کیا اللہ اکبر تو کس انداز سے توحید کی حفاظت کی وہ وہی کر سکتے ہیں دوسرا کوئی کر سکتا ہے آج بھی دنیا بھر کے اندر کتنے شرک ہیں دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے جہاں ان کے مبارک قدم لگ گئے ان قدموں کو لوگ چاٹ رہے ہیں تو جس جگہ میں آپ پیدا ہوئے کیا وہاں آپ کے غلام نہیں تھے مگر وہاں یہ شرک نہیں ہے اللہ لا تجعلنی اللہم اللہ تجعل قبری وسنا میرے مالک میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا اللہ نے دعا قبول کر رکھی ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا لقال الذين كفروا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ نہیں ہے مگر جادو وقالوا لولا انزل ملک ایک دوسرا سوال ہوا اور یہ سوال بھی انہوں نے کئی جگہ کیا ایک تو یہ سوال کرتے تھے کہ آپ تو انسان ہیں انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے وہ دوسرا سوال ہے ایک سوال کرتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں اللہ کی طرف سے فرشتہ کیوں نہیں آتا ہونا چاہیے تھا کہ دائیں بائیں آپ کے فرشتے ہوتے اور آپ کہتے ہیں اللہ کا نبی تو فرشتے کہتے بالکل ٹھیک بالکل اللہ کے نبی ہیں اور وہ آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے چلتے ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا اگر میں ہم فرشتے کو بھیجیں بولو کس شکل میں بھیجیں فرشتہ فرشتے کی شکل میں آئے کہ انسان کی شکل میں اگر فرشتہ فرشتے کی شکل میں آئے گا کون کون ہمت رکھتا ہے دیکھنے کی سب کے سب کا دم گھٹے گا وہیں نکل جائے گا دم پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے گا اور فرشتے تماشا دکھانے نہیں آتے ہیں فرشتے جب آتے ہیں تو فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں پھر عذاب آئے گا اب وہ سیدھی بات ہے وہ کہیں گے نہیں فرشتہ انسان کی شکل میں آئے اس لیے کہ جب تک فرشتوں کی شکل میں ہوگا ہمیں نظر بھی کیسے آئے گا کرامن کاتبین الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی آگے آ رہا ہے حافظہ کرامن کاتبین تو ریکارڈ کر رہے ہیں دو فرشتے اس کے علاوہ حفاظت کرنے والے فرشتے اور دس فرشتے گنائے گئے حفاظت کرنے والے ہم سو جاتے ہیں ساری سڑکیں کھلی مگر کون حفاظت کرتا ہے حفاظت کی جاتی ہے حافظہ آ رہا ہے آگے تو یہ فرشتے تو ہیں ہم کو تو نظر نہیں آتے تو کہنے لگے انسان کی شکل میں آ جائیں فرمایا انسان کی شکل میں آ جائیں گے فرشتے کہے گا میں جبرائیل ہوں میں میکائل ہوں تم کہو گے میکائل ہے تو تو انسان ہے تو تو ہماری طرح کا انسان نظر آ رہا ہے تو کیسا فرشتہ ہے اس کا جواب دیا گیا وہ لولا انزل علیہ ملک اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا جاتا ان پر کوئی فرشتہ ملکا اور اگر ہم اتارتے فرشتہ الامر تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا یا تو یہ کہ اس کی شکل دیکھ کر پھر تم زندہ نہ رہ سکتے اس کی حیبت سے مر جاتے یا یہ کہ فرشتے تماشا دکھانے نہیں آتے وہ عذاب لے کر آتے ہیں پھر فیصلہ ہو جائے گا اور یہ دوسرے معنی زیادہ مناسب کیوں لا ينظرون پھر مہلت نہیں دی جائے گی پھر عذاب آ جائے گا ولو جان ہو مالا کا اور اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ اللہ جان ہو رجولا تو ہم ضرور بناتے اس کو مرد انسان بناتے تو اگر انسان بناتے للا وسلا ما یلبسون تو ہم خلط ملت کر دیتے اس بات کو ان پر ما یلبسون جس میں پہلے وہ خلط ملت ہو رہے تھے مطلب جس بات میں وہ الجھے ہوئے تھے بات پھر الجھ جاتی فرشتہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور لوگ کہتے کہ تو تو انسان ہے وَلَقَدْ لفا جس تیاوسلم میں ایک رکو کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مکی صورتیں کس طرح ہوں گی کہیں ترغیب کہیں ترہیب کہیں ان کے اشکالات کا جواب اور کہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تسلی اب آگے تسلی اور یقیناً مذاق اڑایا گیا قبلی کا بہت سارے رسولوں کا جو آپ سے پہلے تھے جس طرح انہوں نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کیجئے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا تو گھیر لیا اس چیز نے جس کا لو فحاقہ تو گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو سخیر جنہوں نے مذاق اڑایا تھا منہم ان میں سے ما کانو بھی منہم ان میں سے یا ان سے انبیاء کرام سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو گھیر لیا کس نے ماں کانو بھی یا جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے کس کا اڑاتے تھے عذاب کا اس عذاب نے ان کو گھیر لیا قل سیرو فی الارض کہاں کہاں خدا کا عذاب آیا جو دھمکی آئی تھی فرمایا اس کے لیے تاریخ کے ورق پلٹو اور تم چلتے پھرتے لوگ ہو چل پھر کر کے دیکھو قل سیرو فی الارض آ فرمائیے چلو پھرو زمین میں ثم منظرو پھر دیکھو تم کئی فکان عاقبت المکذبین کیسا انجام ہوا تھا جھٹلانے والوں کا قل آ فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض قل آ فرما دیئے لمن کس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے قل آپ خود ہی فرما دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے اور تم مجرموں کو ابھی سزا نہیں مل رہی ہے پرانے مجرموں کو ملی تھی کیوں نہیں کتب اعلیٰ نفسہ الرحمہ لکھ رکھا ہے اس نے اپنی ذات پر الرحمہ مہربانی کرنا وہ ڈھیل دے رہا ہے مہربانی کر رہا ہے اور دنیا میں اگر ڈیل ملی بھی تو لے اجما ہم ضرور تم کو جمع کریں گے لا یوم القیامہ قیامت کے دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں اللہ خسروا خاصی روحان فہم لا یؤمنون جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے جو قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے فہم لا یؤمنون وہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں آپ کہہ دیجئے اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے نیچے اتری ہے ولا ہو اور اسی کے لیے ہے ما سکن فی اللیل وہ چیزیں جو ٹھہرتی ہیں دن میں سکون حاصل کر فی اللیل رات میں سکون پاتی ہیں رات میں ٹھہرتی ہیں رات میں ون نہار اور وہ چیزیں جو ٹھہرتی ہیں دن میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو رات کو آرام کرتی ہیں دن کو باہر نکلتی ہیں گشت کرتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو دن میں آرام کرتی ہیں اور رات کو گشت کرتی ہیں وہ دیکھیے مچھر صاحب آرام فرما رہے ہیں دن میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں سورج ڈوبے گا تو کیسے نکلیں گے میدان میں اعلان کرتے ہوئے اور ابھی مکھیاں کتنے ستا رہی ہیں لیکن جہاں سورج ڈوبا اب آپ اتنی تیز روشنی کریں دن بنائیں تو بات الگ ہے ورنہ اندھیرے میں سب سو جاتی ہیں جا کے کوئی پوچھتی نہیں کہاں ہے کچھ رات کو ٹھہرتی ہیں کچھ دن کو ٹھہرتی ہیں شب پرا بیچارہ الو چمگادڑ ان کے لیے رات بنی رات کو نکلتے ہیں میدان میں اور جنگل کے درندے وغیرہ سب وہ رات میں سکون نہیں دن میں سکون کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دن میں آرام کرتے ہیں اور رات کو نکلتے ہیں وہ کچھ رات میں آرام کرتے ہیں کچھ دن میں وہ سمی العلیم سب کے سب اللہ کے لیے ہیں وہ اسمی وہی سننے والا ہے بڑا مانا خیز لفظ ہے کیا یہ ساری کائنات اس کی ہے جو رات میں سو گئے ان کی بھی وہی سنتا ہے جو دن میں سو گئے ان کی بھی وہی سنتا ہے العلیم سب کو بجانتا ہے سب کی خوراک اپنی جگہ پر پہنچاتا ہے کوئی سو گیا کوئی جاگ رہا ہے اللہ آپ فرما دیجئے ایک طرف یہ میرا مالک ہے جس کی یہ شان ہے کیا میں اس اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مانوں یہ اللہ کو حاجت روا نہ ہو کوئی اور مانو بول دیا غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ اتخذ میں بناؤں کسی کو کار ساز میں بناؤں کسی کو دوست میں بناؤں کسی کو حاجت روا مشکل کشا یہ اللہ جس کی یہ سفتیں ہیں اور صفتیں سنو فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا اور جن کو تم اس کا برابر اس کا شریک سمجھتے ہو اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو وہ تو خود محتاج ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں کھانے کے محتاج اور میرا مالک وہ یطعم وہ کھلاتا ہے ولا یطعم اور اس کو کھلایا نہیں جا سکتا ہے بڑا باریک اشارہ ہے جن کو تم نے معبود بنایا وہ تو خود تمہارے محتاج ہیں تم چڑھاوا چڑھاؤ گے تو کچھ بنے گا تم ان کی بڑے بڑی عمارتیں بناؤ گے تو کچھ بنے گا جب تک نہیں بناؤ گے کچھ نہیں بنے گا وہ تمہارے محتاج رب وہ ہے جو تم سب کو کھلاتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں بول اکون آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں اول من منفلامہ سب سے پہلا ان میں سے اسلامہ جنہوں نے فرما برداری کی جب اللہ کی وہی نازل ہو سب سے پہلے میں اس پر جھکوں میں اس پر فرما برداری کروں میں اس پر ایمان لاؤں اس کے بعد دوسرے لائیں ولا تکونن من المشرکین اور مجھے حکم دیا گیا ہر دل مت ہو جانا من المشرکین مشرکوں میں سے ظاہر ہے آپ کو سنایا جا رہا ہے آپ کو فرمایا جا رہا ہے ہم کو سنایا جا رہا ہے میں اس مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھک جاؤں یہ آیت اور اس کے آگے اس طرح کی اور بھی ایک دو مقام آئیں گے یہ خود بتاتے ہیں کہ آپ سے تقاضا کیا جا رہا تھا کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے چکے جی ہاں ایک مرتبہ تھوڑا بار بار تقاضا ہوا پہلے ہوا ایسا کرتے مل جل کر گاڑی چلاتے ہم ہاں کیا جھگڑے کرنے ہیں آپ ہمارے خداؤں کو مانو ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کرو ہم آپ کے خدا کی پوجا کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے پھر کہا آپ ہمارے بڑے بڑے خداؤں کو مان لو ہم آپ کے خدا کو مانیں آپ نے فرمایا بالکل ممکن نہیں ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک سال آپ ہمارے خدا کو مان خداؤں کو مانو ایک سال ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ چلو کم سے کم اتنا ہی کرو کہ بڑے بڑے خداؤں کو سلوٹ ہی مار دو آپ نے فرمایا یہ بھی ہو ایسے موقع کے اوپر جب وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤ کسی اور کو کارساز بناؤ حاجت روا اور مشکل کشا بناؤ اسی کے جواب میں فرمایا گیا اس مالک کو چھوڑ کر کے بول انی خاف ہوں فرمائیے بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی رب بھی اگر میں نافرمانی فرمانی کروں اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں کہیں وہ عذاب مجھے گھیر نہ لیں من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف جس سے پھیرا گیا عنه جس سے یصرف اس کو پھیرا گیا کس کو فائل کون ہے عذاب گزر گیا من یصرف جس سے پھیرا گیا وہ عذاب یومئذ اس دن اور پھیرا گیا کے بجائے پھیرا جائے گا آئندہ جس سے پھیرا جائے گا وہ عذاب اس دن فقط رحم ہو تو یقیناً اس پر آپ رحم فرمائیں گے پروردگار اس پر اللہ کا اس پر تیرا رحم ہوگا تیرا کرم ہوگا وزال فوج المبین اور وہی تو بڑی کامیابی ہے میں اپنے مالک کی نافرمانی کروں وہ مالک کہہ رہا تنہا مجھ کو پکار بلا تک من المشرقین اور میں تمہارے کہنے پر ان کو حاجت روا سمجھوں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اور کچھ تو سوچو اگر اس مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مانو گے اے انسان ان یمسس کا اگر چھوئے گا اگر مبتلا کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بیا ذر کسی تکلیف میں فلا کاشف شفلا الا اللہ تو نہیں ہے اس سے اس کو ہٹانے والا کوئی بھی اللہ تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے کوئی ہٹا سکے فلا کاش فلا ہو کوئی نہیں ہٹا سکتا کتنے لوگ کینسر میں مر گئے کس کس کے در پر جا کر دہائیاں دے دی انہوں نے کیا کیا نہیں کر لیا اللہ مبتلا کرنا چاہتا تھا کوئی نہیں بچا سکا اللہ جس کو مارنا چاہتا اس کو کوئی بچا سکتا ہے وہیں سس کا بھی خیر اور اگر آپ کو اللہ دینا چاہے کوئی خیر مبتلا کر مست چھونا چھوائے اللہ آپ کو کوئی خیر بہو اعلیٰ کل شی ان قدیر تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اس سے کون ہٹا سکتا ہے یہ ہے وہ مقام جس کے لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں اسی موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نقل کی جو عبداللہ ابن عباس کی میں نے آپ کو ابھی سنائی بیچ کا اس کا میں نے جملہ عرض کیا تھا آپ نے فرمایا یا غلام اور بچے ادا سلتا جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر اور جب تم مدد مانگے اللہ ہی سے مدد مانگ اس لیے کہ کوئی دوسرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے ہی نہیں تو شیخ صاحب نے اس کے بعد فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ویم أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ شعارہ و دسارہ شعارہ و دسارہ مومن کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے لیے شعار بھی بنائے اور دسار بھی بنائے شعار کس کو کہتے ہیں اندر کے کپڑے کو اور دسار یہ اوپر کا کپڑا اس حدیث کو اپنے لیے کپڑا بنائے بس ہر وقت میں صرف اپنے مالک سے مانگے مصیبت آئے خود سے پریشانی آئے اس سے جو کچھ ہو اس سے اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور والے جن کا لوگوں نے نام رکھا داتا گنج بخش لوگوں نے نام رکھا انہوں نے خود اس نام کے لیے فرمایا کشف المحجوب کے اندر جب تجھے تیرا مالک کچھ دینا چاہے گا کوئی لے نہیں سکتا اور جو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا تیرا غیر کے در پر جانا اس بات کی نشانی ہے کہ تجھے اپنے مالک سے امید نہیں ہے اور تیرا مالک نہ دینا چاہے اے میرے مرید یاد رکھ اس کے سوا نہ کوئی گنج بخش ہے نہ رنج بخش ہے نہ گنج بخش ہے نہ رنج بخش ہے کیا بات فرمائی اے ابھی تک موجود ہے کشف المحجوب فارسی میں ہے اردو میں بھی لوگوں نے ترجمے کیے اور کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کے بھی ترجمے کیے اس لیے اصلی کتاب بھی سامنے رہنی چاہیے اللہ بزر فلا کاشف کا شفا اللہ اور ہمارے ایک بزرگ کسی آیت کو بیان فرما رہے تھے اور تقریر کر رہے تھے اپنے انداز سے وہ پنجابی بولنے والے تھے فلا کاشف شفا کوئی نہیں ہٹا سکتا اللہ اللہ کسی کو بار بار دوہرا رہے تھے کوئی سرکار نہیں کوئی نکی نہیں کوئی موٹی نہیں کوئی بڑی نہیں اللہ یہی کہہ رہے تھے ہارٹ اٹیک ہوا وہ انتقال ہو گیا جی موت ہو گئی ایسے لاہ لکھی ہوئی اسی طرح انتقال ہو گیا کل نشئی ان قدیر تو ہر چیز پر وہ قادر ہے جس کو دینا چاہے دے جس کو لینا چاہے جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا وہ القاہر اور وہ غالب ہے فوق عباد ہی اپنے بندو پر وہ الحکیم وہ حکمت والا ہے الخبیر خبر رکھنے والا ہے کل الش ان اکبر و شہادہ ایک اور سوال کرتے تھے چلو مان لیتے ہیں ہم بے بس ہو گئے ان باتوں کا جواب کون دے جب بے بس ہوتے ہیں اچھا چلو مان لیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں کیسے مان لیں کوئی گواہ ایو اوشعین اکبر و شہادہ آپ فرمائیے ایو اوشعین کون سی چیز ہے اکبر و زیادہ بڑی شہادتن گواہی کے اعتبار سے قل آپ کہہ دیجیے اللہ اللہ ہے ایک طرف ساری کائنات گواہی دے ایک طرف اللہ گواہی دے بولو کس کی گواہی معتبر ہوگی سب کہیں گے اللہ کی گواہی شہید بینی و بینکم اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہی دے رہا ہے میں اس کا پیمبر ہوں اور اس کی گواہی یہاں ایک اشکال ہے کیا آپ کہیں گے اللہ گواہی دے رہا ہے وہ کہیں گے ہم نے دیکھا نہیں گواہی دیتے ہوئے نہیں آگے جواب آیا وہ ریبل قرآن اللہ نے میری رسالت کی گواہی دی کیا گواہی دی یہ قرآن میرے اوپر نازل کیا یہ قرآن اللہ کی گواہی ہے اگر تم کہتے ہو نہیں ہے گواہی تو تم بھی بنا کر دکھاؤ ایسی کتاب دوسرا اللہ نے میرے مبارک ہاتھوں سے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اگر اللہ کی گواہی نہیں کی تو چاند کیوں دو ٹکڑے ہوا اللہ نے میرے ہاتھوں میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا اگر اللہ نے گواہی نہیں کی تو کلمہ کیوں پڑھا اور آگے سورہ یونس میں آ رہی ہے تیسری بات فرمایا میری چالیس سالہ زندگی تمہارے سامنے موجود ہے یہ سارے ماحول ہمارے سامنے تھے مگر میری زندگی کو پرور دگار نے کس طرح محفوظ کیا کہ تم بھی کہیں ایک موقع پر بھی انگلی نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں بیان کر سکتے میری زندگی کے لیے یہ تیسری گواہی ہے اور یہ سب اللہ کی گواہیاں ہیں یہاں ایک گواہی قرآن کی وَوحِيَ لَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ اور وحی کی گئی میری طرف اس قرآن کی لیے انذرکم به تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں وَمَن بَلَغَ اور ان کو جن کو یہ قرآن پہنچے أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر کیا اس کے باوجود بھی اِنَّكُمْ کیا بے شک تم اس کے باوجود شادونا گواہی دیتے ہو انم اللہ کہ اللہ کے ساتھ آلیہتن اخرى دوسرے معبود ہیں اگر تم ایسی بے حیا حرکت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو اور جھوٹے طور پر گواہی دے رہے ہو قل آپ کہہ دیجئے لا اشہد میں نہیں گواہی دے سکتا ہوں میں کیا گواہی دے رہا ہوں انما ہوا الہ واحد یہ گواہی دے رہا ہوں آپ فرما دیجئے انما بے شک ہوا وہ الہ واحد ایک ہی معبود ہے وہ ان مِمَّا تُشْرِكُونَ اور بے شک میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ترتیب یاد رکھیے میں نے تین گواہیاں پیش کی اللہ کی یہ قرآن اللہ کی گواہی موجز اللہ کی گواہی میری سیرت طیبہ وہ پاکیزہ اخلاق اور بلند ترین کردار وہ گواہی چوتھی گواہی سنیں اللہ دینا تین وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی یا وہ ان کو پہچانتے ہیں کما ماں یا جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور یہ اس موقع کی بات ہے جب حمشہ کا بادشاہ ایمان لا چکا ہے صوفیہ کا بادشاہ نجاشی وہ گواہی دے چکا ہے آپ کو پہچان چکا ہے ان سے پوچھو نا تم تو ان پڑھ ہو تمہیں تو ساری دنیا امی کہتی ہے تم اپنے آپ کو خود بھی مانتے ہو جن کو پڑھا لکھے کہتے ہو یہودی اور عیسائی وہ جانتے ہیں مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ ان سے پوچھو وہ بھی کہیں گے واقع یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں اللہ دین انفسهم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر رکھا ہے خسارے میں ڈال رکھا ہے بس وہی ایمان نہیں لاتے ہیں ورنہ جو اپنے آپ کو خود جہنم کا مستحق نہ بنائے وہ تو ضرور مان کر ہی رہے گا آدھا گھنٹہ ہمارا باقی ہے مگر کون لگتا ہے تھکی ہوئی اب اس لیے یہیں رہنے دیتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم